جئت به أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في افضل كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في اوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في اوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا قابل قدر حضرات علماء کرام معزز سامعین نظام اور بردانہ شین خواتین اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے کرم سے مہربانی سے آج ہمیں یہاں اپنے دین کی نسبت سے جمع فرمایا اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو کہنے کو اور سننے کو قبول فرمائے دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے معذر شامل نے گرام یہ اتفاقی بات ہے کہ جلسے کی تاریخ جب طے کی گئی تھی نہ کوئی مہینہ نہ کوئی مخصوص رات مد نظر تھی اللہ کا کرم ہے ہمیں ربیع الاول کا مہینہ ملا جس میں میرے اور آپ کے آقا سرور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آ ہوئی تاریخوں میں اختلاف ہے لیکن مہنا یہی ہے اور ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے کہ آپ آئے جس مہینے میں وہ مہینہ فصل بہار کا آپ آئے جس شہر میں وہ شہر قیمت ہی بن گیا آپ کے جوتوں کے سطح میں آپ جہاں گئے ہجرت فرما کر اللہ نے اس جگہ جنت کے ٹکڑے کو ریاض الجنہ کو داخل کر دیا آپ جس پہاڑ میں رہے وہ عام پہاڑوں کی طرح ایک پہاڑ تھا لیکن میرے اور آپ کے محبوب سے جب اس کی نسبت ہوئی اللہ نے اس کو جبل رحمت بنا دیا عہد گئے فرمایا کہ اس پہاڑ سے میں محبت کرتا ہوں اور یہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے اللہ نے جبل احد کو جنتی بنا دیا ہے آپ کی زوجیت میں جو ازواج متحرات آئی جو ہماری مائیں ہیں کائنات کی سب سے قیمتی عورتیں ہیں جن پر جنت کی ہورے رکھ کرتی ہیں آپ جس جانور پر بیٹھے وہ جانور کائنات کا قیمتی جانور بن گیا ہے آپ نے کنکریوں کو اٹھایا کنکریاں کلمہ پڑھنے لگی اللہ تبارک تعالیٰ نے تقریباً سوالات پیغمبر بھیجے لیکن میرے اور آپ کے آقا کائنات کے مولا شافی محسر ساکی کوثر سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک تعالیٰ کو اتنے پسندیدہ اتنے پسندیدہ اتنے محبوب کہ اللہ آپ کے صدقے میں اس امت کا مقام اونچا کر دیا پہلے پیغمبروں کی زندگیاں اور ان کی قوم کی طاقت اور قوت آپ دیکھیے پہاڑوں کو تراش رہے ہیں اور محل بنا رہے ہیں بنو اسرائیل کا بچہ پانچ سو سال کے بعد وہ بالغ ہوا کرتا تھا اللہ نے آسمان سے من و سلوا نازل کیا پتھر سے پانی کا چشمہ جاری کیا سمندر میں راستہ بنایا اور بغیر محنت مزدوری کے اللہ تبارک تعالیٰ کئی سالوں تک ان کو اناج دیتا رہا غلہ دیتا رہا فرعون کے ظلم سے اللہ تبارک تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو نجات دی کپڑا نہ خریدنا پڑتا تھا نہ درزی کے پاس سلنا پڑتا تھا پیدا ہوتا بچہ اللہ تبارک تالا کپڑے کے ساتھ پیدا کرتا اور جیسے جیسے بڑھتا بچہ وہ کپڑا بھی بڑھتا چلا جاتا نہ بوسیدہ ہوتا نہ پرانا ہوتا قوم سمود پتھروں کو تراش کر محل بناتی تھی اور آج ہماری کڈنی میں ایک ایم ایل سے کم درجے کا پتھر آ جائے تو ہمارے جان کے بن پڑتے ہیں ہماری زندگی کی مدت کم ہے طاقت کے اعتبار سے کم ہے قوت کے اعتبار سے کم ہے لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کا مقام اتنا اونچا کیا اتنا اونچا کیا کئی پیغمبروں نے دعائیں کی اے اللہ ہماری پیغمبری کو لے لے ہماری نبوت کو لے لے ہماری رسالت کو لے لے اور بدلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا لے آپ جانتے ہیں آپ کا مقام کیا ہے آپ کا درجہ کیا ہے پیغمبروں نے آپ کی جگہ میری جگہ آنے کی دعائیں کی جب دعا قبول نہیں ہوئی مصالحی سلا تو وسلام کی اللہ تبارک تعالیٰ سے کہا اے اللہ ایک کام کیجئے گا کہ مجھے اس امت کا دیدار فرما دیجیے مجھے اور تجھے دیکھنے کے لیے پیغمبروں نے دعائیں کی اللہ نے کسی کی دعا نہیں سنی طاقت قوت زندگی ہر اعتبار سے بڑے لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو خیر امت کا لقب نہیں دیا اللہ نے ان کو امت وسط کا لقب نہیں دیا آئی دنیا میں آخر یہ امت اور اللہ نے فرمایا میری عزت اور جلالت کی قسم اے جنت تجھ پر حرام ہے میرے محبوب کا آخری امتی جب تک قدم نہ رکھے گا کوئی پیغمبر بھی تجھ میں داخل نہ ہونے پائے کئی پیغمبر قیامت کے دن ان کی قومیں میں جٹلائے گی لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اس قوم کے افراد کو کھڑا کرے گا جو اس پیغمبر کی پیغمبری کے حق میں گواہی دیں مجھے آج آخا کی امت کے فضائل خسائل خصوصیات اور مناقب بیان نہیں کرنا ہے احساس دلانا ہے کہ ہم کون ہیں ہمارا مقام کیا ہے ہمارا درجہ کیا ہے ہمارے پیغمبر کا مقام کیا ہے ہمارے پیغمبر کا درجہ کیا ہے اور آج کس حالت کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں اللہ نے اتنا اونچا کیا مقام اتنا اونچا کیا اس امت کے عابدوں کا مقام الگ اس امت کے زاہدوں کا مقام الگ اس امت کے مسلمانوں کا مقام الگ اس امت کے مومنوں کا مقام الگ اس امت کے اولیاء کا مقام الگ اس امت کے افضال کا درجہ الگ اس امت کے افتاب کا درجہ الگ اس امت کے غوث کا درجہ الگ اس امت کے وہ لوگ جو فنا فلّہ اور مجلوب قسم کے ہیں ان کا درجہ الگ اس امت کے شہداء کا درجہ الگ یہ امت پیٹ کے درد میں مر جائے کچھ اور فضیلت پاتی ہے دیوار گر کر مر جائے کچھ اور خصوصیت پاتی ہے جل کر مر جائے کوئی اور خصوصیت پاتی ہے رشتے حلال کی جستجو میں مر جائے کچھ اور خصوصیت پاتی ہے لائے کلیمت اللہ کے لیے مر جائے کچھ اور خصوصیت پاتی ہے اپنی بیوی کی آبرو بچانے کے لیے بچ جائے ایک ایک چیز ایک ایک چیز قربان جائے ہمارے صحابہ کرام پر اللہ تبارک تعالیٰ کروڑوں رحمت برکت سے ان جو ہے صحابہ کرام کی قبروں پر نازل فرمائے اور اللہ ان کے جوتوں کے صدقے میں ہمیں بھی جنت مرامت فرمائے انہوں نے پوچھ لیا آخا نے کہا کہ جس کی تین بیٹیاں ان کے ماں باپ جنتی پوچھا اگر دو بیٹیاں فرمایا کہ وہ بھی جنتی فرمایا اگر کسی کی ایک بیٹی فرمایا کہ وہ بھی جنتی ابھی جان آپ پر اللہ کی رحمتیں آپ پر اللہ کی برکتیں جانسار ہو اور آپ کی قبریں روزے پر قربان ہو کہ آپ نے یہ بھی پوچھ لیا کہ اگر کسی عورت کا حمل ٹکتا ہے اور وہ حمل گر جاتا ہے ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا ابھی ڈلیوری نہیں ہوئی ابھی اذان نہیں دی گئی ابھی نام نہیں رکھا گیا بچہ گر گیا فرمایا میرے آقا میرے محبوب نے اس امت کی قدر و قیمت اتنی ہے کہ وہ گرا گرا ہوا بچہ وہ گرا ہوا حمل اپنے ماں باپ کی انگلیاں پکڑ کر جنت میں لے جائے گا میرے بھائی تو داڑھی بنانے کے لیے کافروں کی چماروں کی یہود و نسارا کی شکلیں بنانے کے لیے پیدا نہیں ہوا فلموں میں کام کرنے والے زانی کتے حرامیوں کی نسالی کے لیے پیدا نہیں ہوا تیری ماں کا حمل گرتا ہے تیری بیوی کا حمل گرتا ہے میرے اللہ کے یہاں اتنا قیمتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اسے بھی جنت کا وسیلہ بنا رہے ہیں تیرے میرے سجدوں کا بیان کیا تیرے میرے ذکر کا بیان کیا تیرے میری تلاوت کا بیان کیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے رئیس المفسرین علامہ ابن کثیر ہوں کے مفسر حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہوگا معرف القرآن حضرت خانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہوگا بیان القرآن اے میرے اللہ آج میری آقا کی امت کو عربی نہیں آتی گراور نہیں آتا فرد نہیں آتا نہیں آتی بلاغت نہیں آتی فصاحت نہیں آتی کوئی گجراتی بولتا ہے کوئی ملیالی بولتا ہے کوئی تمل بولتا ہے کوئی کنڑ بولتا ہے کوئی عرب بولتا ہے کوئی عجم بولتا ہے میرے اللہ نے کہا میرے محبوب کی امت اتنی قیمت ہے کہ الف لام میم اگر الف معنی نہیں سمجھ میں آتا لام کا معنی سمجھ میں نہیں آتا میم کا معنی سمجھ میں نہیں آتا سو عمر تباہ کوئی مفسر جنم لے اور قیامت تک اپنے گرو گنڈالوں کو بلا لے علی اسلامین کا مانا تاہا کا مانا کافا یا انصاف کا مانا اور علیم را کا مانا بیان نہیں کر سکتا اللہ تیری شان رحیمی تیری شان کریمی اور میرے محبوب کی امت پر تیری مہربانیاں کے فرمایا کہ ایک ایک حرف پر میں سنزک لے کے آ سکتا نہ علیف کا مانا معلوم نہ لام کا مانا معلوم نہ مین کا معنی معلوم اللہ مشتحد کو تو کیا درجہ دیتا ہوگا میرے اللہ تو نبی کے وارث کا کیا مقام دیا ہوگا نبی کے جانشین کا کیا مقام دیا ہوگا امام بخاری کا کیا مرتبہ ہوگا امام ترمیزی کا کیا مرتبہ ہوگا علامہ انور شاہ کشمیری کا کیا درجہ ہوگا قاسم نانوی کا کیا درجہ ہوگا مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کا کیا مقام ہوگا مولا کتنی مہربانی اور آقا نے کہا لا الف لام میم ہر پن بل الف حرفن ہر پن لام ان ہر پن میم ان ہر پن میں نہیں کہتا کہ الف لام میم پورا ایک جملہ ہے الف الگ ہے لام الگ ہے میم الگ ہے اے میرے بھائی تو اتنا قیمتی ہے کہ تیرے الف کہنے پر فرشتے مجبور ہیں تجھے دسنے کیا لکھنے پر آج سانیوں کے کپڑے پہنتا عیسائیوں کے طریقے پر تو چلتا ہے کمی ہے میرے آقا کے دین میں میرے اللہ کے قرآن میں کیا کمی ہے میرے محبوب کے چہرے میں کیا نقصان بلون کہ تو نے سوا لاکھ پیغمبروں کی داڑھی نکال کر پیشاب کی نالی میں ڈالا ایک باپ کو کوئی پیدا ہو آج بتا دے میرے محبوب کے چہرے میں کیا عیب تھا میرے محبوب کی داڑھی میں کیا نقصان یہ چہرے پیغمبر کے ان غلاموں کے کہ جن کی غلامی میں آنے کے لیے پیغمبر ترسا کرتے تھے موسا نے کہا تو ریت لے لو آقا کا غلام بنا دو عیسا نے کہا انجیل لے لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا دو ابراہیم خلیل اللہ نے کہا مجھے محمد کی امت میں پیدا کر دو یہ داڑھی مڑے تھے یہ بے نمازی کتے یہ وہ عورتیں کہ جن کو دیکھ کر پتا نہیں لگتا جن کو دیکھ کر پتا نہیں لگتا یہ مسلمان کی نسل میں پیدا ہوئی ہیں یا بھیڑوں سواروں کافروں اور مشرقوں کی نسل کے اندر پیدا ہوئی ہے مسلمان اپنے آپ کو پہچان کے تو کون ہے کتنا بڑا دولت والا ہے اور کتنی بڑی نعمتوں والا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں تیری کتنی قدر و قیمت ہے طاقت کچھ نہیں قوت کچھ نہیں تیری عمر کچھ نہیں ایک ہارٹ اٹیک ہوا چلا گیا ایک رت کمزور ہوئی چلا گیا خون بڑا بی پی آ گیا خون کم ہوا بی پی لو ہو گیا دھڑکن بڑی ہارٹ اٹیک ہو گیا برین ٹیومر ہو گیا کینسر ہو گیا ملیریا ہو گیا اتنی بیماریاں اتنی کمزوریاں میرا پیدا کرنے والا جانتا تھا کہا کہ نہیں سب کچھ جانتا ہوں ایک خچر کائنات کے خچروں میں قیمتی بن سکتا ہے ایک گدھا کائنات کے گدھوں میں میرے محبوب سے نسبت جوڑ کر قیمتی بن سکتا ہے ایک پتھر ایک پہاڑ میرے محبوب کی نسبت سے قیمتی بن سکتا ہے بہت قیمتی بن سکتا ہے بقی قیمتی بن سکتا ہے حرم قیمتی بن سکتا ہے حضرت بند قیمتی بن سکتا ہے صفا قیمتی بن سکتا ہے مروا قیمتی بن سکتا ہے مصطلفہ قیمتی بن سکتا ہے مینا قیمتی بن سکتا ہے ارفات قیمتی بن سکتا ہے اور تو محبوب کا خلاب ہو کر محبوب کا امتی ہو کر آج تو غیروں کے ہاتھوں پہ تیری ماں اور بہنوں کی آبرو اغیار لوٹے کیا کر رہا ہے تو کیا کر رہا ہے تو نہیں جانتا ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام و سلام سجدے میں گئے اللہ کے عرش کے پاس اور کتنا سجدہ کیا ہوگا ایک مہینہ دو مہینہ ایک سال دو سال ستر ہزار سال کا سجدہ کیا ستر ہزار سال کا اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اے جبرائیل اب آپ اپنے سر کو اٹھائیے سر اٹھایا کیسے محسوس کرتے ہیں فرمایا اے میرے اللہ پالن ہار اے رب العالمین لگتا ہے اب تک آپ کی مخلوق میں کسی نے اتنا بڑا سجدہ کیا نہیں اور قیامت تک پوری مخلوقات کے اندر کوئی اتنا بڑا سجدہ نہیں کرے گا اللہ نے فرمایا جبرائیل کون سے خواب و خیال میں ہیں فرشتے میری عزت کے قسم میری جلالت کے قسم میں آدم کو پیدا کروں گا اور اس سے ضروریت کو پیدا کروں گا پیغمبروں کا نبیوں کا رسولوں کا سلسلہ چلاؤں گا آخری پیغمبر آئیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی امت ایک ہوگی ہر پیغمبر کی امت ہوتی ہے اس کی ایک امت ہوگی اس کی ایک قوم ہوگی اس کی امت کے غوث کی بات نہیں اس کے امت کی ولی کی بات نہیں اس کے امت کی گزار کی بات نہیں اس امت کے نبی کے وارث اور جانشین عالم بلّہ کی بات نہیں حافظ کی بات نہیں فقیر کی بات نہیں مفتی کی بات نہیں مفصر کی بات نہیں وقتہ نمازی کی بات نہیں اس امت کا ادلا درجے کا گنہدار شرابی کبابی زانی چور اچکا لٹیرا جبرائیل گواہ رہنا میری عزت و جلالت کی قسم اگر ایک مرتبہ سجدہ کرتا ہے اخلاص کے ساتھ سبحانہ ربی لالا ایک مرتبہ کرتا ہے میری عزت کی قسم جبرائیل تیرے ستر ہزار سالوں کے سجدے کے مقابلے میں مجھے اس کا سجدہ زیادہ چاہیے کہاں بھٹک رہا ہے میرے بھائی میری ماں تو کہاں چلی گئی کس نے تجھے اچک لیا یہ چہرے تیرے کیا ہے یہ لباس یہ کلچر یہ تہذیب یہ تمدن کیا ہے آج تیرے گھروں سے کلام پاک کی تلاوت کی آواز کیوں نہیں آتی یہ رنڈیوں کے گانے یہ حرامیوں کے گانے یہ گندی فلمیں مسلمان نہیں سہاتا تجھے مسلمان زیبا نہیں دیتا تو وہ تھا کہ ادا رو ذکر اللہ تیرے چہروں کو دیکھ کر اللہ کی یاد دادا ہو جاتی تو وہ تھا اشدا والے کفار رحما کئی رہ تراہم رکا سجدا یب تبون من اللہ وزوانا سیما ہوں پیو جو ہی امن اثری سجود تیرے چہروں پر تیری پیشانیوں پر نور تھا اللہ کا نور تھا کلام کا نور تھا نماز کا نور تھا کہاں چلا گیا مسلمان ایک علاقے میں جاتے ہیں مسجد کا پتا لاتا ہے یا کسی عالم کا مدرسے کا پتا لاتا ہے پتا نہیں لگتا اس کی پیان کھول کر شرمتا دیکھنی پڑتی ہے کہ اس کی ختنہ ہوئی نہیں کبھی مسلمانوں کے ایمان کا پتا ان کے دین کا پتا ان کے چہروں کو دیکھ کر ان کے لباس کو دیکھ کر ان کے چال چلن کو دیکھ کر ان کے قول و فیل کو دیکھ کر پتا لگتا تھا آج ایکسیڈنٹ ہوتا ہے ان کا پاجامہ کھولا جاتا ہے بارے مسلمان وار نبی کی امت نبی کا غلام کیا ہو گیا ہے تجھ کو کیا ہو گیا یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے آج دنیا کا ہر کتا وہ قوم جس قوم کے بارے میں میرے اللہ نے کہا ضریبت الحلت وول مسکلا وباؤ بے من اللہ ہمیشہ کی ذلت ہمیشہ کی لانت ان یہودی کتوں پر ہے ان نسارا کتوں پر ہے ان عیسائی کتوں پر ہے اللہ نے ہمیں سکھایا کہ ان سے تم پناہ مانگو غیر غیر علیہم علیہ کیا مرد کیا عورت کیا عالم کیا جاہل کیا جماعت کی نماز کیا انفرادی نماز کیا مسجد کی نماز کیا گھر کی نماز کیا مرد کی نماز کیا عورت کی نماز پورے سورے فاتحہ کے بغیر پڑھ ہر نماز میں ہم کہتے ہیں غیر المقضوبی علیہ بلدالین اے اللہ ان یہودیوں کے طریقے پر نہ چلانا ان عیسائیوں کے طریقے پر نہ چلانا یہ وہ ہے جنہوں نے پیغمبروں کا قتل عام کیا یہ وہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے چہروں کو مست کر کر کبھی خنزیر کا چہرہ بنا دیا کبھی بندر کا چہرہ بنا دیا اور کبھی نے آج تجھے کوئی چہرہ نہ ملا اگر تو کتے کا چہرہ بنا لیتا اگر تو سور کا چہرہ بنا لیتا اگر تو گدھے کا چہرہ بنا لیتا اگر تو جنگل کے درندے کا چہرہ بنا لیتا میں معاف کر دیتا اللہ نے کلام پاک میں جن یہودی اسلام مسلمان دشمن جو آئے دن میرے محبوب کی توہین کرتے ہیں اللہ کے قرآن کی توہین کرتے ہیں میری اور تیری ماں اور بہنوں کی آبرو ڈھونڈتے ہیں تجھے فرصت نہیں ہے مسلمان تجھے فرصت نہیں ہے تو اپنا مقصد بلا چکا ہے اپنا آئیڈینٹیفائی اپنا تشخص اپنا تعارف تو بھلا چکا ہے تو کون تھا تو کون ہے تو کیا کر سکتا ہے جگ جا تیرے بھائی جگ جا جگ جا تو غفلت کے اندر پڑا ہوا ہے تیرے اندر وہ طاقت ہے کہ پہاڑوں کو تو نے اس کی حرکت کو رکا دیا تیرے اندر وہ طاقت ہے کہ تو نے کے کنارے کشتیوں کو جلا کر دجلہ کے اندر تو نے مسلح بچھایا تھا تیرے اندر وہ طاقت ہے کہ تو ستر ہزار فوج کو رات کے رونے سے آنکھ کے آنسو کے قطرے سے اس کے اندر تو نے ستر ہزار عیسائیوں کے فوج کو تو نے دبا دیا تھا تیرے اندر وہ طاقت ہے کہ اللہ کے کلام کو استعمال کر کر تو تیرے دشمنوں کو تباہ اور تارا کر سکتا ہے تو تین سو تیرہ کا دنیا کفر اور دنیا دنیا کا اور کی بت پرستی تجھ سے کامبا کرتی تھی آج تو کروڑوں میں ہے زمین کی دولت آسمان کے خزانے سب کچھ تیرے پاس ہے لیکن ہر کوئی آج ہماری ماں کی آبرو لوٹنا چاہتا ہے ہماری بہن کی ہماری بیٹی کی آبرو لٹنا چاہتا ہے سوربیا کے اندر بوسینیا کے اندر بارہ بارہ سال کی اس امت کی نیاتی بیٹیاں کو گرفتار کر کر یہ یہودی کتا اس کے اندر حمل ناجائز قرار دے کر ان کو باقی حمل کو رکھ کر یہ کہانی کہ محمد کی بیٹیوں سے میں یہودی کتوں کو پیدا کروں گا تجھے پتا نہیں ہے تجھے پتا نہیں ہے ابو غریب جیل کے اندر ہمارے بھائیوں کے ساتھ ہماری بہنوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے گوانتانامو بے جیل کے اندر کیا سلوک کیا جا رہا ہے تجھے معلوم نہیں ہندوستان کی جموں جیل سے لے کر کیرلا کی جیلوں تک ہمارے بھائیوں کے ساتھ ہماری بہنوں کے ساتھ وہ امت جس امت کو خیر امت کہا گیا وہ امت جس کے اشاروں پر رب کائنات نے بادلوں کے رخ کو بدل دیا وہ امت جس کے اشارے پر اللہ تبارک تعالیٰ نے فراق کی تغیانی کو ختم کر دیا وہ امت جس سے اللہ تبارک تعالیٰ نے جس کے قدم کے پنجوں کی برکت سے زلزلے کو ختم کر دیا وہ امت جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ کا وسلم دیا اپنا قیمتی کلام دیا اور ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو نہ مال ہو نہ دولت ہو آنکھوں سے اندھے ہو زبان سے گونگے ہو پیر سے لنگڑے ہو ہاتھ سے لنجے ہو اور کانوں سے بہرے ہو میرے اللہ کی قسم سب کچھ ہو کہ سب کچھ عید ہو لیکن کعبہ ہمارا ہے زمزم ہمارا ہے قبلہ ہمارا ہے قرآن ہمارا ہے میرے محبوب ہمارے ہیں صفا ہمارا ہے مربع ہمارا ہے مصطلفہ ہمارا ہے حضرت ہمارا ہے حرمین ہمارے ہیں بقی ہمارا ہے گمد خزرہ ہمارا ہے روز متحرہ کی جالی ہماری ہے اگر دولت نہ ہو مال نہ ہو آج لوگ شکوا کرتے ہیں نا کیا نمائندگی نہیں مسلمانوں کی پارلیمنٹ میں جانا چاہیے الیکشن میں ووٹ حاصل کرنا چاہیے کالجز قائم کرنا چاہیے ایجوکیشن ماڈرن آنا چاہیے ہتھیار کی ٹریننگ لینی چاہیے گولہ بارود کی ٹریننگ لینی چاہیے میرے اللہ کی قسم میرے بھائی میرے اللہ کی قسم میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ کتے جو ہمیں دہشت گرد کہتے ہیں اور امریکہ کے کتے عیسائی کتے برطانیہ کے اور انڈیا کے کالے کتے جو ہمیں دہشت گرد کہتے ہیں تم تحجدوں میں اٹھ کر دعائیں کرو تم بچوں کے ذریعے سے دعائیں کرو اے اللہ ان کی زبان کو صحیح بنا دے ہمیں ایسا دہشت گرد بنا ایسا روپ والا بنا کہ ہم سے کبر کر رہا ہوتے مولا صحیح معنوں میں ہمیں دہشت گرد بنا دے جس سے دنیا کا شرک کافے دنیا کی بت پرستی کافے مولا صحیح معنی کے اندر وہ دہشت گرد بنا کہ جس کی وجہ سے ہم دنیا کے چپے چپے کے اندر ولا کا اللہ اطخل اللہ کلیمت مت مولا آج یہاں عشاء سے پہلے ایک نابین صاحب ملے تھے ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر پائے مولا عزتیں لٹ رہی ہے دکانیں جل رہی ہے اور نوجوان ٹاٹا میں کوٹا میں بند ہو رہا ہے مولا ہمارے ہگڑے پن کو ختم فرما ہماری بزدلی کو ختم فرما ان کی زبانوں کو تو صحیح کر دے اے اللہ تو نے شیطان کی دعا کو قبول کیا تھا جب شیطان کو اپنے دربار سے نکالا تھا یہ تو یہ شیطان کے پجاری ہیں مولا یہ شیطان کا پیشاب پینے والے ہیں شیطان کی دعائیں قبول کر لی آئے دن داڑھی والوں کو آئے دن امامہ والوں کو آئے دن مسجد والوں کو آئے دن مدرسہ والوں کو یہ دہشت گرد کہتے ہیں مولا مولا آقا کی محبت جو ہمارے دلوں میں ہے تیرے توحید کا حمدت جو ہمارے خون کے اندر ہے مولا اس کی دہشت ان کے خون کے قطرے قطرے کے اندر بٹھا دے کہ کل ہماری ماں کی طرف ہماری بہن کی آبرو کی طرف ہماری بیٹی کی عزت کی طرف اتنا ڈر بٹھا دے کہ عزت لوٹتا تو درد دور کی بات ہے نگاہ عطا کرنا دیکھنے پائے مولا مسجد کے اندر بت رکھنا تو دور کی بات مسجد کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھنا پائے مولا مولا معاذ کا ہمیں خلیفہ بنا دے خالد ابن ولید کا نائب بنا دے محمود غز نبی کے نقش قدم پر چلا دے اے اللہ محمد بن قاسم کا ہمیں خلیفہ بنا دے حضرت ٹیپو سلطان کا جانشین بنا دے مولا مولا سب کچھ ہیں ہم گنہ گار ہیں آسی ہیں نافرمان ہیں دنیا کے کتے ہیں جورو کے غلام ہیں پیسوں کے پجاری ہیں دولت کے پجاری ہیں ہریش کتے ہیں مولا تیرے تیرے محبوب کے چاہنے والے ہیں تیرے محبوب کے غلام ہیں مولا مولا اس کی لاد رکھ کر ایک ایک بچے کو معاف اور مابس بنا دے ایک ایک نوجوان کو خالد اتنے ولید بنا دے عمر کی شجاعت دے دے خالد اتنے ولید کی بہادری دے دے مولا ہماری امت کی ایک ایک بیٹی کو امت کی ایک ایک ماں کو امت کی ایک ایک بہن کو حضرت زنیرا اور حضرت ام سلمہ اور حضرت ام المؤمنین صفیہ رضی اللہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر ان کی بیوی بیوی آسیہ کی شرط دے دے ہمت دے دے بہادری دے دے اے اللہ اب سنبھالا نہیں جاتا اس ملک کے لیے ہم نے جان دی اس ملک کے لیے ہم نے مال دیا مولا ایک ایک درخت کڑا ہے کہ دلی سے لے کر میرٹ تک ایک ایک بزرگ کو ان درختوں کے اندر اس ملک کی قربانی کے لیے جو ہے پھانسی پر لٹکا دیا گیا اے اللہ تو جانتا ہے تیرے فرشتے گواہ ہیں شاملی کا میدان اگر کہہ سکتا ہے تو کہے گا ہمارے داد کو کنزیر کے کھانوں کے اندر ڈال کر آگ کے اندر دیا گیا اے اللہ ماں تڑپتی رہ گئی اے اللہ بیوی مچلتی رہ گئی اور بچے دیکھتے رہ گئے کالا پانی گواہ ہے اور مالٹا کی جیل گواہ ہے شیخ الہند ہند نے کیسی راتیں بسر کی اور شیخ الاسلام نے کیسے دن بسر کیے اور اپنے استاد کی کیسی خدمت کی اتنی وفاداری اتنی وفاداری کہ اگر ہمارا خون لگایا جائے تو اتنا ان کا پسینہ بھی نہیں بہا اس کے باوجود اے اللہ اے اللہ ہم مانتے ہیں ہم سے غلطی ہو گئی ہم نے تیرے محبوب کی امت ہونے کا حق ادا نہیں کیا غلام ہونے کا حق ادا نہیں کیا اے اللہ آج سمجھ چکے ہیں ہم اپنی طاقت کو سمجھ چکے ہیں اپنی قوت کو سمجھ چکے ہیں مولا اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود آج ہندوستان کے اندر قربانی دے کر ہم نے حکومت ان کالوں کے حوالے کی لیکن انہوں نے کیا کیا کیا کیا انہوں نے کارگل کے فوجیوں کے خون کا گھنڈالا کیا ان کے تابوت کا گھٹالا کیا اے اللہ کون سی چیز ایسی نہیں جس کا انہوں نے گھٹالا نہ کیا ہو اور کارگل کے شہیدوں کی جو بیویوں کو آشرم دیا گیا اور زمین دی گئی آدر سوسائٹی دی گئی ہر چیز کا گھٹالا کیا نقلی لوگ انہوں نے بنائے نقلی سامان انہوں نے بنائے روپیہ لے کر پیسہ لے کر رشوت لے کر سرحد پار سے دہشت گردوں کو اس ملک کے اندر چوری چھپے انہوں نے داخل کیا اے اللہ انہوں نے جان لی انہوں نے مال لی انہوں نے مسجدوں کو تلا تاراج کیا انہوں نے اندوں کو نہیں بخشا انہوں نے بچوں کو نہیں بخشا انہوں نے عورتوں کو نہیں بخشا ہم نے کیا کیا بھائی کیا کیا ہے ہم نے کون سا گھٹالا کیا آج تک نقلی نوٹ کے بنانے کا گھٹالا آج تک کوئی نقلی سامان بنانے کا گھٹالا کوئی چھوٹی موٹی چوریاں یہ پک پاکٹ ہے یا ایک سرخا کر لیا یا کسی سے محبت کر کر بھگا کر لے کر گیا اربوں خربوں کے گھٹالے اور ان کے جو پنڈت اور ان کے جو مذہبی رہنما ہیں کہیں سیکس کا گھٹالا کہیں اپنی جو ہے وہ عورت پر ہاتھ ڈالنے کا گھٹالا ابھی بابا دیو رام ہزاروں کروڑوں کا گھٹالا بتاؤ دارلوم دیوبند اور اس کی انار کی شاخ کہاں کوئی گھٹالا ہم نے ایک لائٹ بھی نہیں پھوڑا ہم نے کبھی چکا جام نہیں کیا ہم نے کبھی اسٹریک نہیں کیا ہم تو بزدل ہیں بزدل ہم تو بزدل ہیں مسجد کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھا ماں کی آبرو لٹتے ہوئے دیکھا نوجوانوں کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہم بھکاری کتے ہیں ہماری زندگیوں کے قیمتی دس سال کسی کے چلے گئے قیمتی بیس سال کسی کو چلے گئے آج خوش ہے بجائے اس کے کہ جن ظالموں نے جن قاتلوں نے عورتوں کے سہاگ کو لوٹا بچوں کے اوپر سے باپ کے شفقت کے سائے کو لوٹا ان ظالموں کو مولا ہم سے جہاد کی لاٹھی کو ان ظالموں نے چھین لیا جذبہ جہاد کو اتنی گالیاں دی ٹیلی ویژن کہہ کر دہشت گردی کہہ کر کہ آج وہ جہاد کا جذبہ ہم سے چلا گیا کوئی مکتب کا پجاری کوئی مدرسے کا پجاری کوئی کسی انجمن کا پجاری نتیجہ یہ ہوا کہ کوئی میرے محبوب کا کارٹون بنانے والا کارٹون بنا رہا ہے کوئی نقلی قرآن بنانے والا نقلی قرآن بنانا رہا ہے کوئی حدیث گھڑ کر بیان کرنے والا حدیثیں گھڑ کر بیان کر رہا ہے مسلمانوں کیا ہو گیا ہے خیر امت کہلانے والے محمد بن قاسم کے بچوں تمہیں کیا ہو گیا ہے محمود غزنوی کی اولادوں تمہیں کیا ہو گیا ہے ٹیپو سلطان کے جانشینوں تمہیں کیا ہو گیا ہے تمہاری تاریخ اٹھا کر دیکھو اور تمہارے کردار آباد داد کے کردار کو اٹھا کر دیکھو کیسی عزت کی زندگی سر بلندی کی زندگی اور اتنی جو ہے حیبت والی زندگی کے کپر ان کے سامنے آ کر سر جھکاتا تھا ان کے گھروں کا طواف کیا کرتا تھا جب کچھ بھی نہیں تھا دنیا کا کفر کامتا تھا مسلمانوں میرے اللہ کی قسم صرف اور صرف اس وجہ سے آج ہم زلیل ہیں آج ہم تباہ ہیں آج ہم برباد ہیں آپ دریے گا مت میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کلاش کو لے لیں اے کے فارٹی سیون لے لے میرے اللہ کی قسم اے امریکہ کے کتے تو ہزار مرتبہ ڈرون تیارہ ہمارے ملک کے اوپر برسا ہمارے نوجوانوں کے اوپر برسا اے برطانیہ تو کروڑوں مرتبہ کلاش گوف سے بمباری سے ایٹم بام سے افغانستان کا حشر برا کر عراق کا اور فلسطین کا اور الجزائر کا لبنان کا سوڈان کا دیکھ دیکھ ہم تیرے باپ ابو جہل کو دیکھ چکے ہیں تیرے باپ ادبا کو دیکھ چکے ہیں تیرے باپ شیبا کو دیکھ چکے ہیں تیرے پردادا فرعون کا انجام کیا تجھے پتا ہے تیرے چٹا ہارون کا انجام تجھے پتا ہے جا جا کسی گاؤں ماتا کے پیشاب کے پینے والے کو ڈرا جا دنیا کے پجاری کو ڈرا جا کسی جوڑو کے غلام کو ڈرا جا جو بیت الخلا کو جانے سے پہلے سوا لاکھ پیغمبروں کی سنت پیشاب کی نالی کے اندر آفٹر اور بفور شو جو ہے کریم لگاتا ہے جا تو ان ہجڑوں کو ڈرا امت جگ چکی ہے فرعون نمرود امت جگ چکی ہے تیرا برا وقت آ چکا ہے تو اپنے انجام کی طرف جا رہا ہے کیا تو نہیں جانتا کہ مصر اپنی تاریخ کو دوہرا رہا ہے کیا تو نہیں جانتا کرنل قدافی تیرا چمچا اور تیرا فالتو انجام کو پہنچ رہا پہنچ رہا ہے ویران تیرا انجام برا ہو چکا ہے تیرا وقت برا ہو چکا ہے آج امت جاگ چکی ہے اور تیرے ہگڑے پن کو اور تیری بزدلی پر سے پردہ ہٹ ہو چکا ہے آیا ہو چکا ہے ہم جانتے ہیں مسلمانوں جاؤ میں یہ نہیں کہتا کہ ہتھیار لے کر نکل جاؤ تلوار لے کر نکل جاؤ ارے جس مذہب اسلام کے اندر چڑیا کو ذبح کرنے سے پہلے اس کو پانی پلایا جاتا ہے جس مذہب اسلام کے اندر مردے کو لے جایا جاتا ہے اکرام اور احترام بجایا لے جاتا ہے اس کو تیز قدم نہیں لے جایا جاتا اس کے ساتھ آنکھ نہیں لے جائی جاتی اور اس کو نہلایا جاتا ہے تو گرم پانی ضرورت سے زیادہ استعمال نہیں کرتے ارے کتو تم کیا جانو کہ دہشت گردی کیا ہوتی ہے امن کیا ہوتا ہے آؤ امن کے بھکاریوں آؤ میرے صفا کے چبوترے میں آؤ آؤ میرے انار کے درخت کے سائے میں آؤ آؤ میرے تھانہ بھون کے کانخا کے اندر آؤ میں بتاتا ہوں تمہیں انسانیت کیا ہوتی ہے اخلاق کیا ہوتے ہیں حیا کیا ہوتی ہے شرم کیا ہوتی ہے واہ واہ واہ خرت کا نام جنو رکھ دیا اور جنو کا نام خرت رکھ دیا فلسطین کو وہاں کی کلیوں کو کلے سے پہلے مسل کر رکھ دیا یہ امن ہے صاحب افغانستان کے اندر نہتوں پر تم نے کیمیکل گیس ڈالی بمباری کی ماشاء اللہ یہ امن کا پیغام ہے پاکستان کے وزیرستان کے اندر ڈرون طیارہ بھیج کر تم نے غارت گری کے بازار کو گرم کیا یہ امن کا پیغام ہے ہتھیارات کو بنا کر کیمیکل کو بنا کر اور تیاروں کو بنا کر ملکوں کے اندر نفاق پیدا کر کر تم نے ملکوں کے اندر لڑائی پیدا کی یہ امن کا پیغام ہے کتو آؤ میں جانتا ہوں تمہاری سائنس مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی تمہاری ٹیکنالوجی تمہاری راکٹ اور تمہارا کمپیوٹر میرے پیشاب کے قطروں کو نہیں لگتا آؤ تم دھوکہ نہیں دے سکتے ہو مجھے معلوم ہے کہ تمہارا بچہ جب اسکول کے اندر جاتا ہے head master form fill up کرتا ہے پوچھتا ہے کہ ماں کا نام کیا خاندان کیا قبیلہ کیا انکم کیا پتا کیا میں جانتا ہوں تمہاری گھروں کی حالت اتنی گری ہوئی ہے کہ تمہاری قوم کا بچہ باپ کے نام کے اندر ایک باپ کا نام نہیں لکھ سکتا میں جانتا ہوں کہ تمہاری عورتیں خلف پورا کرتی ہیں کتوں کے ذریعے سے تم نے ان کو بازار میں لے آیا اور تم ان کو کلب خانہ لے کر آئے تم ان کو دو روپے کا وہ برش جو پاخانہ صاف کرنے کے کام آتا ہے وہاں لے آئے آؤ کتو آؤ ہم بتاتے ہیں ہم نے ماں کی دیوی بنا کر اس کے قدموں کے نیچے ہم نے جنت کو ڈال دیا آؤ ہم بتاتے ہیں ہم اسے بیٹی بنا کر ہم نے اسے ماں باپ کے لیے جنت کا وسیلہ بنا دیا ہم نے اسے بیوی کا روپ دے کر شوہر کا آدھا ایمان دے دیا ہم نے اسے بہن کا روپ دے کر بھائی کے ایمان کا ذریعہ اور تحفظ اسلام کا ذریعہ ہم نے بنا دیا شادی سے پہلے ہے اس کا مقام اور ہے شادی کے بعد ہے شوہر کی خدمت کرتی ہے جھاڑو دیتی ہے درد زے ہوتا ہے ایک ایک آہ کرنے پر ایک ایک صدقے کا ثواب دیتا ہے آؤ کتو تم زیادہ دن تک ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتے ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتے ہم نے فرون کی تاریخ کو پڑھا ہے ہم اس ابو لہب کو جانتے ہیں جس کا نام عبد الغزا تھا اور لہب کے معنی بھڑکتے ہوئے شولوں کے اور وہ خوبصورتی کی بنیاد پر دولت کی بنیاد پر عزت اور شہرت کی بنیاد پر اپنے آپ کو ابو لہب کہتا تھا ہمارا حافظ اس وقت تک تراوی میں قرآن ختم نہیں کرتا جب تک کہ تیرے باپ تیرے دادا ابو لہب کی بربادی کا ہم تذکرہ نہ کر لے ابھی سبھی اور تیرے پردادا کی تباہی اور بربادی کا تذکرہ نہ کر لے تیرے قارون کا تذکرہ نہ کر لے ہم تیرے آباد داد کی تاریخ کو جانتے ہیں ہم جانتے ہیں اس سے بدتر تیرا انجام ہونے والا ہے مسلمانوں کلاشن کوپ کی ضرورت نہیں ایک فارٹی سیون کی ضرورت نہیں مسلمانوں دہشت گرد بننے کی ضرورت نہیں ہتھیار رکھنے کی ضرورت نہیں وقت پڑنے پر وضو کا لوٹا اٹھاؤ وضو کرو یہ ہاتھ اٹھیں گے میرے رب نے فرمایا اتقی دعوت المظلوم کہ تم لوگوں مظلوم کی آہ سے بچو ایک آہ کرو ایک آہ کرو میرے اللہ کی خسم وائٹ ہاؤس کے اندر آگ نہ لگے میرے منہ پر جھک دینا ہم اس آہ کرنے کے لائق نہیں بنے ہم چہرے مڈاتے رہے یہودیوں کا پیشاب پیتے رہے پیروں کی نقالی کرتے رہے ہے ہمیں اے کے فورٹی سیون کی ضرورت نہیں ہمیں کلاشن کی ضرورت نہیں مسلح اٹھائیں گے دو رکعت سلاط الحاجت پڑھیں گے رب ہمارا ہے رب ہمارا ہے ہماری سنتا ہے اس نے کہا ان تنسر اللہ وہی سبھی تقدام کو اگر تم دین کی مدد کرو گے ہم تمہاری مدد کریں گے اس کا وعدہ ہے بن تم لال ان تم تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم صاحب ایمان ہو اس کا وعدہ ہے نصر من اللہ و فتح خرید اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے اس کا وعدہ ہے انا رسولنا والذین آمنوا ما کہ رسولوں کی مدد کرتے ہیں اور رسولوں کی ساتھیوں کی مدد کرتے ہیں ان کے پاس بیٹھو تو ان کے پاس سائنس ہو ان کے پاس ٹیکنالوجی ہو ان کے پاس پیٹرول ہو ان کے پاس ایجوکیشن ہو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ان کے باپ کے پاس بڑی سائنس تھی بڑی ٹیکنالوجی تھی پھر ان کے پاس وہ ٹیکنالوجی تھی کہ وہ کہتا تھا احاظی انہار تجریب ان تھی کہ اس نے محل ایسا بنایا تھا کہ پانی نیچے جاتا اور محل اوپر رہتا اور پانی پر چلتا پیر نہیں بکتے وہ ٹیکنالوجی اس زمانے کے اندر استعمال کی تھی لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا انجام کیا کیا لوگوں جب جاؤ میرے اللہ کی قسم ان کی طاقت مکڑی کے جالے کے بھی برابر نہیں ہے میرے اللہ نے کہا مسل الدین مندون اللہ اولیا غلط علی ان بیتا اوہن البیوت لبیت قدر میرا اللہ جھوٹا نہیں ہو سکتا میرا اللہ جھوٹا نہیں ہو سکتا اٹھ جا میرے بھائی آسمان پیروں تلے آ سکتا ہے زمین اوپر جا سکتی ہے پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے سمندر میں آگ لگ سکتی ہے میرے اللہ نے کہا مسل الدین تخدو مندون اللہ اولیا کہ اللہ کی علاوہ یہ دوسروں کی پوجا کرنے والے ان کی مثال مکڑی کے جالے کے برابر ہیں پٹ ایمان کی جھاڑو اٹھا لے پٹ جہاد کا ڈھنڈا اٹھا لے ارے ایک پھوک مار دے اللہ کا نام لے کر نعرہ تقبیر اللہ اکبر کہہ کر جب خیبر کا قلعہ پتہ ہو سکتا ہے دروازے کھل سکتے ہیں میرے آقا کے ہاتھ کے اندر کنکریاں آ کر آپ کو گواہی دے سکتے ہیں انگلیوں کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو سکتا ہے محبوب ہم آپ کی امت ہے ان کافروں کے ایمان میں زلزلہ نہیں وفا کر سکتے ان کو تباہ اور تاراج نہیں کر سکتے ارے ہم جو ہے دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتے ہم امن کے پیمبر ہیں ہم جانوروں پر رحم کرتے ہیں ہم درندوں پر کرم کا معاملہ کرتے ہیں ایک چڑیا کے بچے کو ایک صحابی نے گھونسلے سے اس کے گھر سے نکال لیا میرے آقا نے فرمایا اگر تمہارے ہاتھ سے بچے کو چھینا جائے تو تمہاری ماں کو جو تکلیف ہوتی ہے چڑیا کی ماں کو وہ تکلیف ہوتی ہے چڑیا کے دل کا خیال احساسات اور جذبات کا خیال رکھنے والی قوم دہشت گرد ہو سکتی ہے دہشت گرد ہو سکتی ہے مسجد تمہارے باپ کی مسجد کے اندر ہم چپل لے کر نہیں آتے بمباری کرنا تو دور کی بات ہم اولیاء کا اکرام احترام کرتے ہیں ہم جب داڑی والوں کا بڑے بزرگوں کا اکرام کرتے ہیں خاج میری کا اکرام نہیں کریں گے اور ہم وہاں پر اجمیر میں بم دھماکہ کریں گے مکہ مسجد میں بم دھماکہ کریں گے جامع مسجد میں دلی کی بم دھماکہ کریں گے مالی گاؤں کی مسجد کے اندر بم دھماکہ کر ارے دماغ خراب ہے جس کی پیشاب کی پاکی ٹوٹی ہو مسلمان حالانکہ فقہ کا مسئلہ کہ وہ مسجد میں آ سکتا ہے لیکن دل میں اتنا احترام کہ پیشاب کی پاکی ٹوٹنے پر مسجد کا رخ جو نہیں کرتا وہ مسجد کے اندر درگاہوں میں وقت دھماکہ کرے گا مسجد ہماری گئی درگاہ ہماری گئی اور پھر نوجوانوں کو کرنٹ کے وہ جھٹکے دیے گئے کہ پیشاب کی جگہ سے پیشاب کے بجائے خون آنے لگا کوئی اندھا ہو گیا کوئی بہرا ہو گیا مسلمانوں یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے میرے آقا کے دربار میں حدیث میں آتا ہے ہر پیر اور جمعرات کو امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں جیسے اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں اگر یہ پیش کیے جائیں حیدرآباد کے نوجوان گجرات کے مسلمان اور جموں کشمیر کے مسلمان کرناٹک کے مسلمان سوربیا کے مسلمان فلسطین کے مسلمان افغانستان کے مسلمان ان کو بھوکا رکھا جاتا ہے پیاسا رکھا جاتا ہے اور پانی پوچھنے پر منہ پر پیشاب کیا جاتا ہے اور ان کے سامنے کلام پاک کے اور بندوق چلائی جاتی ہے اور استنجا کے لیے ٹیشو پیپر لیا جاتا ہے آج تک ہم نے کسی مندر کے ان کو ہٹایا کیا کیا ہم نے بلکہ ہمارے مذہب کی تعلیم ہے بلا تصب الدین اللہ میں سب اللہ حضم بغیر علم کہ رام کو گالی نہ دو لکشمن کو گالی نہ دو سیتا کو گالی نہ دو ان کے معبودان باطلا کو گالی نہ دو ان کے مندروں کی توہین نہ کرو حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ پکے سچے اتنے پکے مسلمان متقی پرہزگار کہ میسور کی جب جامع مسجد بنی حضرت نے اعلان کیا کہ وہ آدمی سب سے پہلے نماز پڑھائے جس کی نماز بالغ ہونے سے لے کر موجودہ وقت تک ایک وقت بھی نماز نہ چھوٹی ہو صاحب ترتیب بڑے بڑے اولیاء بڑے بڑے اختاب بڑے بڑے غوث علماء مفسرین محدثین ایک جمع غفیر کوئی مسلح سنبھالنے کے لیے تیار نہیں ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ مسلح پر آئے فرمایا الحمدللہ بالغ ہونے سے لے کر اب تک میری ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی وقت کا حق کہتے ہیں ہمیں نماز کے لیے فرصت نہیں ہے ٹیپو سے بڑھ گیا تو یورو کی غلامی سے فرصت نہیں ٹی وی دیکھنے سے فرصت نہیں اور دنیا کمانے سے فرصت نہیں دنیا کے کتے دنیا کما کر کچھ نہیں پائے گا جب جائے گا تو خالی ہاتھ جائے گا جا کسی قبرستان کے کنارے کھڑے ہو کر پوچھ کتنے سیٹوں کو دفن کیا گیا کتنے امیروں کو دفن کیا گیا کتنے شہنشاہوں کو دفن کیا گیا کتنے کڑے پتوں کو دفن کیا گیا کیا لے کر گئے جب وہ نہیں لے کر گئے ہمارا دادا نہیں لے کر گیا قارون لے کر نہیں گیا ابو لہب لے کر نہیں گیا ہم کیا لے کر جائیں فرصت نہیں وہ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ جس کی ایک نماز قضا نہیں ہوئی وہ مندروں کے لیے عطیہ دیا کرتا تھا زمین دیا کرتا تھا پنڈتوں کا وظیفہ بیت المال سے جاری کیے ہوئے تھا اس سرزمین کے اندر آٹھ سو سال تک ہم نے حکومت کی ایک فرقہ وارانہ فساد ہم نے نہیں کیا ایک مندر کو ہاتھ نہیں لگایا ہم نے گوروں سے حکومت چھین کر کالوں کو کیا دی اس ملک کو گھٹالے کا ملک بنا دیا فرقہ وارانہ فساد کا ملک خون ریزی کا ملک تباہی کا ملک بربادی کا ملک ہم وارننگ دیتے ہیں ان ظالموں کو ہم وارننگ دیتے ہیں ان قاتلوں کو عزت کے لٹیروں کو اگر ہم نے گوروں سے حکومت کو چھیننا سیکھا ہے تو کالوں سے ہم جو ہے بدرج اولا حکومت چھین سکتے ہیں ہم صبر کر رہے ہیں ہم تحمل کر رہے ہیں ہم برداشت کر رہے ہیں لیکن جب ظلم کا پانی سرحد اوپر سر سے اوپر ہو جائے گی پھر دیکھ لینا پھر نہ کہنا کہ بھائی ہم نے ہمیں کسی نے وارننگ نہیں دی مسلمانوں آج یہ تباہی آج یہ بربادی اس لیے ہے ہم نے قرآن کا راستہ چھوڑ دیا ہم نے سنتوں کا راستہ چھوڑ دیا ہم نے اسلام کا راستہ چھوڑ دیا آج جس کو دیکھو وہ کرکٹ کے بول بول رہا ہے سنیما کے بول بول رہا ہے ایک حرامی ایک بال پر تھوک لگا کر پیشاب پاخانے کی جگہ گھستا ہے وہ تیری بیوی کے سامنے تیری عورت کے سامنے تیری بیٹیوں کے سامنے اور تو کلر ٹی وی لا کر دے کر بیوی کو کہہ رہا ہے دیکھ یہ بولر کس طرح اپنی پیشاب کی جگہ کو دکھا رہا ہے پاخانے کی جگہ کو دکھا رہا ہے میرے بھائی تیری غیرت کو کیا ہو گیا تیری شرم کو کیا ہو گیا تیری حیا کو کیا ہو گیا اسی وجہ سے تباہی آ گئی اسی وجہ سے بربادی آ گئی ہر کوئی ہمیں نگلنا چاہتا ہے ہر کوئی ہمارے وجود کو ختم کرنا چاہتا ہے تباہ ہوئے دکان ہمارے مکان ہمارے جائیداد ہماری نوجوان گرفتار ہوا ہمارا اور بدنام بھی ہمیں کیا جا رہا داڑھی والے دہشت گرد امریکہ نے اپنے ایئرپورٹ کے اندر ایسی اسکیننگ مشین لگائی ہے کہ ہماری ماں فاطمہ نام کی عائشہ نام کی اور ہمارا باپ حامد و محمود نام کا اگر اس اسکیننگ مشین سے گزرتا ہے تو مادر ذات برہنا ہو کر یہ یہودی کتے میری اور تیری ماں کی اور بہن اور بیٹی کی شرمگاہ کو دیکھتے ہیں ایسے لوگوں کی شکلیں ایسے لوگوں کی تہذیب اور کلچر ارے میرے محبوب نے تیرا کیا بگاڑا میرے محبوب کے چہرے میں کیا عید ہے میری امی جان کے دوپٹے میں اور ان کے شرم حیا کے پردے میں کیا عیب ہے میری اماں تجھ بتا انسانیوں کے طریقے پر جا رہی ہے ان رنڈیوں کے طریقے پر جا رہی ہے اما تو تخوے کو اپنا لے تو پرہیز کو اپنا لے تو دین کے راستے کو اپنا لے دیکھ تیری گود سے ٹیپو سلطان جنم لیں گے محمد بن قاسم جنم لیں گے سلطان صلاح الدین ایوبی جنم لیں گے وقت کا غازی جنم لے گا وقت کا مجاہد جنم لے گا اما ہاتھ جوڑ کر ایک درخواست کرتا ہوں کہ زمین آسمان ہمارے دشمن مشرق مغرب شمال جنوب ہر کوئی کتا ہمیں دانت کھا رہا ہے اما جان تیری تاریخ کے درخت تیری تاریخ روشن ہے بی بی آسیہ سے تیری تاریخ روشن ہے حضرت سفیہ سے تیری تاریخ روشن ہے حضرت فاطمہ سے تیری تاریخ روشن ہے حضرت خطا سے تو نے خواجہ میری کو جنم دیا تو نے نظام الدین اولیاء کو جنم دیا اماں اچھی تھی تو تو نے فرید الدین گن شکر کو جنم دیا اما تو اچھی تھی تو بچہ جب نابینا پیدا ہوا کسی مزار کے پاس گئی نہیں کسی جھنڈے کے پاس گئی نہیں کسی تعویذ اور پلیتے والے کے پاس عامل کے پاس جادوگر کے پاس کاہن کے پاس لے ہی گئی اماں تو مسلح اٹھائی اور دو رکعت سلاق حاجت پڑھی اور پڑھ کر دعا کی اے میرے اللہ اگر تو اس کی بینائی دے دے میں اس بچے کو دین کا دائی اور حدیث کا محدث بناؤں گی آج اماں حدیث کی ہزاروں کتابیں ہیں لیکن کلام پاک کے بعد سب سے مقبول ترین کتاب ہے تو تیری دعا کے نتیجے میں جو امام بخاری پیدا ہوا وہ اس امام بخاری کی بخاری شریف ہے اچھی ہوتی ہے اچھوں کو جنم دیتی ہے اور تو بری ہوتی ہے چور پیدا ہوتے ہیں اچکے پیدا ہوتے ہیں بے نمازی پیدا ہوتے ہیں داڑھی مڈے پیدا ہوتے ہیں اپنا ہمارا دشمن مشرق ہمارا دشمن یہودی ہمارا دشمن امریکہ ہمارا دشمن برطانیہ ہمارا دشمن اما ایک محمد بن قاسم کی ہم بھی مانتے ایک ٹیپو سلطان کی بھی مانتے ہیں اما اما تیری تاریخ میں تیری تاریخ وہ ہے کہ وقت کے تقاضوں کو تو تو نے نے پورا کیا اور انجام دیے کہ اگر قرآن کے اندر اس کا واقعہ نہ ہوتا تو میں نہیں مانتا اور دنیا کی عقل اسے تسلیم نہیں کرتی پھر ان کے محل کے اندر جب تو بی بی آسیہ بن کر گئی تیرے کپڑوں کو نکالا گیا اور تیرے ہاتھ پر اور تیرے پیر پر کیلے ٹوکی گئی تیرے جسم کے اندر بچھو کو ڈالا گیا تیری چمڑی کو ادھاڑا گیا اور پھر مرچ کا پاؤڈر ڈالا گیا اور تیرے چہرے کو رخ کو فلون کے محل کی طرف اور خزانوں کی طرف کیا گیا اما جان کیا ہو گیا ہے آج دنیا کا کوئی طاقتور مرد اس کو برداشت نہیں کر سکتا اور اس چیز کا تصور بھی نہیں کر سکتا لیکن تو ہے کہ اللہ نے تیرے قول کو کلام پاک میں نقل کر دیا رب ابن لی بھی کا الظالمین اس حالت کے اندر بھی تو نے رب سے مانگا تھا اللہ سے مانگا تھا اسی وجہ سے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے جا رہے تھے تو درمیان میں فرمایا اے جبرائیل کیا جنت آ گئی اما جان کہاں چلی گئی تو گوری بننے کے چکر میں بیوٹی پارلر کے چکر کاٹ رہی ہے عاملوں کے پاس جا کر تعویذ پلیتے لے کر مرد کو اپنا تابع کرنا چاہتی ہے ساتھ کو غلام بنانا چاہتی ہے وقت کی فرعون کی بیوی اور قانون کا خزانہ لوٹنا چاہتی ہے اما مقدر میں جو ہے اس سے ایک دانہ بڑھنے والا نہیں اور ایک دانہ کوئی کم نہیں کر سکتا میرے اماں ان کے دھوکے میں نہ یہ رنڈیاں دھوکے باز ہیں ملٹی نیشنل کمپنیوں سے روپیہ لے کر پیسہ لے کر کاسمیٹک استعمال کر کر یہ کہتی ہیں کہ میری سندرتا کا راز یہ ہے میں نے یہ صابن استعمال کیا میری خوبصورتی کا راز میری رنگت اور روپ کا راز اما آج تک کوئی کالی کتی اور کالی کتیا اس کاسمیٹک کو استعمال کر کر رنگ نہیں بدلا دیکھ دیکھ اٹھ جا تحجد کے اندر جب زانی زنا کر کر سو رہا ہو چور چوری کر کر سو رہا ہو بدکار بدکاری کر کر سو رہا ہو اٹھ جا وضو کر اور دو رکعت نماز پڑھ اور کلام پاک پڑھ ماں تیرے چہرے میں وہ نور آئے گا کہ چاند شرمائے گا ایک طرف ابو لہد جو شولوں کا باپ اور ایک طرف بلال حبشی کالے کلوٹے غلام حبشہ کے رہنے والے غریب کوئی دنیا کی خوبی نہیں عرب کے رہنے والے نہیں عرب کا رہنا عربی ایک کمال ہے مالدار ہونا دنیا کے اعتبار سے کمال ہے مالک ہونا کمال ہے غلام ہے غریب ہے پردیسی ہیں کالے کلوٹے ہیں اور عورت کی غلامی میں ہیں امی جان میری امت کی بیٹی دیکھ دھوکے میں نہ یہ ٹی وی جو ہے یہ یہودی ایجنٹ ہے کتا اس کو نکال دے اپنے گھر سے تجھے تباہ کر کے رکھ دے گا برباد کر کے رکھ دے گا تیرے گھر کی اللہ کی آنے والی رحمتوں کو ختم کر کے رکھ دے گا میاں بیوی میں نفاق پیدا کرے گا تیرا شوہر فلم میں کام کرنے والی رنڈی کو اور تیرا خامد ڈرامے میں کام کرنے والی حرام زادی کو دیکھے گا اس کے دل میں شیطان وسوسہ ڈالے گا کہ جب فلم میں کام کرنے والی کتیا اتنی حسین اور اتنی خوبصورت ہو سکتی ہے میری بیوی میں وہ حسن کہا اما یہ نفاق پیدا کرنے والی ہے یہ دلوں کے اندر درار پیدا کرنے والا یہ اولاد کو نافرمان بنانے والی چیز ہے دیکھ اگر تو صحیح معنوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بانی ہے فاطمہ کے نقش قدم پر چلنے والی ہے عائشہ کے نقش قدم پر چلنے والی ہے سمیا کے نقش قدم پر چلنے والی ہے میں اللہ رسول کا واسطہ دے کر کہتا ہوں یہ شیطان کا یہودی آلہ اور یہ جہنم کا کیبل کلیکشن اسے نکال کر پھینک دے میری اماں تیرا دو رکعت نماز پڑھنا تیرا اللہ کے قرآن کو دیکھنا تیرا شوہر کی خدمت کرنا تیرا اولاد کو قرآن پڑھانا دیکھ میری اماں ہزاروں وقت کی بیوٹی پارلر سے آئی ہوئی کتیا ہوں گی شادی کی محفل کے اندر اور تو ہوگی تحجد گزار کلام پاک کی پڑھنے والی ان کی طرف تھو تھو کریں گی اس لیے کہ پسینہ آنے کے بعد پوڈر اتر جاتا ہے اس لیے کہ گرمی آنے کے بعد یہ نالی یہ لالی اور نیل پالش اتر جاتی ہے میری اماں تیرے چہرے پر تحجد کا جو نور ہے میری اماں تیرے چہرے پر قرآن کی جو روشنی ہے میری اماں تیرے چہرے پر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی جو نشانی ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں گرا سکتی تو بڑھاپے میں چلے جا تو دادی بن جا تو نانی بن جا اماں ان حرام دادیوں کے دھوکے میں ڈالنا ابو لہب کالے کلوٹے غلام غریب پردیسی لیکن آخا نے فرمایا میں جنت میں جا رہا تھا میری سواری کی نکیل بلال پکڑے ہوئے تھا اے بلال میں دیکھ رہا تھا کہ میں سواری پر تھا اور تیرے قدم محمد کی سواری سے پہلے جنت میں آگے آگے جا رہے تھے اماں کالا کلوٹا غلام میرے محبوب سے جڑ گیا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا مقام کتنا اونچا کر دیا کتنا بلند کر دیا ایک مرتبہ فرمایا اے بلال آئیے آپ کعبے کی چھت پر کھڑے ہو جائیے کعبے کی چھت پر جانا مکرو ہے لیکن فرمایا کعبے کی چھت پر جائیے کعبے کی چھت پر کھڑے ہوئے فرمایا کہ بلال اذان دو بلال نے اذان دی نماز ہوئی اللہ کے نبی کا حکم تھا نماز ہو گئی صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلال کی اذان دینے کی جگہ اور ہے آج آپ نے کعبے کی چھت پر کیوں کھڑایا فرمایا اس لیے کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو انسانوں کو بنو آدم کو پتا چل جائے کہ بلال کے قدموں تلے آج کعبہ آ گیا اور اللہ نے بلال کا درجہ کعبے سے بھی اونچا کر لیا اما کالے رہے تو کیا ہوا کلوٹے ہو تو کیا ہوا پردیسی ہو تو کیا ہوا آخا کے جو موزم بنے آخا کی غلامی میں آئے اما تو دیندار بن جائے تحجد گزار بن جا نمازی بن جا قرآن کی تلاوت کرنے والی بن جا اور جو قرآن کی تلاوت کرے گی اور تیرا بچہ ڈلے گا اور تیرا بچہ تیرے جیسا جھومے گا اللہ کی رحمتیں اس گھر پر جانے سار ہوں گی تیرے گھر سر سے دوپٹہ اٹھے گا تیری زبان میں قیمت آئے گی تیرا جسم پردے سے خالی ہوگا اللہ کی رحمت اس گھر میں نہیں آ سکتی تو انگلینڈ کو بھیج اپنے کو یا امریکہ بھیج یا برطانیہ بھیج یا سعودی بھیج یا ڈالر کمانے کے لیے بھیج اما جب تک تو باحیا نہیں بنتی دیندار نہیں بنتی تجھے امریکہ کا ڈالر بھی کچھ نہیں کر سکتا تجھے سعودی کا ریال بھی کچھ نہیں کر سکتا اور تو غریب ہو نادار ہو لیکن تجھ میں شرم ہو تجھ میں حیا ہو اور تجھ میں دینداری ہو اور تجھ میں تخوہ ہو اما جان اللہ کی رحمتیں تیرے گھر میں پیدا ہوں گی اللہ کی برکتیں تیرے گھر کے اندر آئیں گی چھوڑ دے فلم کا راستہ چھوڑ دے چھوڑ دے بے حیائی کا راستہ چھوڑ دے امی جان تو چھوڑ دے یہ دنیا کے کتوں کا راستہ چھوڑ دے دیکھ کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں نہ خامد تیرے کام آئے گا نہ اولاد تیری کام آئے گی نہ دولت تیری کام آئے گی امی جان تیرے ہاتھ کے اندر جو انگوٹھی ہے تیری موت کے بعد اگر وہ انگوٹھی نہیں نکلتی تیری انگلی کو کاٹ کر اس انگوٹھی کو نکالا جائے گا لیکن اس زیور کے ساتھ تجھے دفن نہیں کیا جائے گا تیرے پیٹ کو دبا دبا کر جو کھانا تو نے کھایا ہے اسے پیشاب پاخانے کے راستے سے اور منہ کے راستے سے نکال دیا جائے گا یہ دنیا بنانے والے نے کہہ دیا کہ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے امی جان اگر تو اپنے خامی سے کہے میری موت کے بعد میری قبر میں ایک رات سونا کوئی حامی آج تک پیدا نہیں ہوگا اور قیامت تک پیدا نہیں ہو سکتا جب تک تو زندہ ہے تیری محبت کے گن گانے والے لیلا مجنو کی کہانیاں بنانے والے شری فرحات کی قصے بیان کرنے والے آشق معشوق کے قصے بیان کرنے والے ہزاروں پیدا ہوں گے لیکن تیری خبر میں منکر نکیر کے سوال کا جواب دینے تک کوئی مائکا لال پیدا نہیں ہوا ہوا کوئی بچہ نہیں پیدا ہوا اس لیے تو سدھر جا تیرے سدھرنے سے خاندان سدھرتا ہے معاشرہ سدھرتا ہے گھر میں رحمتیں آتی ہیں گھر میں برکتیں آتی ہیں اور تیرے سر سے دوپٹہ ہٹتا ہے اللہ کی رحمتیں ہٹ جاتی ہیں امی جان تو وہ تھی کہ میرے آقا پر جب پہلی وہی نازل ہوئی اور پریشان ہوئے تو تسلی دینے والی تھی امی جان تو وہ تھی کہ ابو جہل کے گھر کے اندر پیدا ہونے والے اکرما کو تو نے ایمان کی دولت سے مالا بات کیا پھر ان کے محل کے اندر تو ثابت پدمی کا نمونہ پیش کیا امی جان آج کا کٹر سے کٹر طاقتور نوجوان وہ کمال پیش نہیں کر سکتا جو تو نے تاریخ کے اندر وہ کمال پیش کر دیا جب ابو چہل نے تجھے مارا تھا اور تیرے شرمگاہ کے اندر تلوار کو داخل کیا تھا اور کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دے تو تو نے حضرت زنیرا من کر کہا تھا کہ اے بجہل ملون ہزار مرتبہ میری جان لے لے میں میرے محبوب کے دامن کو نہیں چھوڑ سکتی کیا ہو گیا آج تیرے ہاتھ سے قرآن کا دامن چوٹ گیا حدیث کا دامن چوٹ گیا آخا کا طریقہ چوٹ گیا امی جان اگر راحت ہے امن ہے سکون ہے حضرت فاطمہ کے گھرانے میں ہے امی جان عائشہ کے گھرانے میں ہے یہ دنیا کے کتے تیرے حسن کے لٹیرے ہیں تجھے بے پردہ کر کر بازاروں میں لا کر تجھے آنکھوں سے زنا کے تیر برسا کر تیری آبرو لوٹنا چاہتے ہیں اپنی حوث کی آگ بجانا چاہتے ہیں نہ نہ ان کے دھوکے میں نہ آنا میرے بھائیوں آج ہر طرف دیکھو عورتوں کی زندگی نوجوانوں کی زندگی تاجروں کی زندگی امیروں کی زندگی غریبوں کی زندگی کتنی دور ہو گئی ہے اور اللہ نے ہمارا مقام کیا بنایا اور آج ہماری حالت کیا ہو گئی یہاں بیان کو آنے سے پہلے کئی لوگ منتظمین جلسہ کو فون کر کر وہ آئیں گے گڑبڑ ہو جائے گی ہم کلاسوں کو تقسیم کر رہے ہیں ہم اے کے فورٹی سیون تقسیم کر رہے ہیں ہم تو وشواس کا بیان ہم تو داڑھی کا بیان ہم تو پردے کا بیان ہم غیرت جگا رہے مسلمانوں عزت لٹی خاموش بیٹھے ماں کا جنازہ نکلا خاموش بیٹھے میں تو کہتا ہوں ایسی زندگی جی کر کوئی فائدہ نہیں میرے محبوب کے دل کو کتنی تکلیف اور کتنا صدمہ ہوتا ہے تمہیں پتا مکہ مکرمہ میں تھے تائف کے لوگوں نے آپ کو چور چور کر دیا کبھی اونٹ کی اوجھڑی ڈالی کبھی کانٹے ڈالے حتیٰ کے مکہ مکرمہ سے نکلنے پر مجبور کیا مدینے طیبہ میں گئے کون سا دن کون سی رات تھی امن کی اور راحت کی ہر وقت ستایا جاتا حتیٰ کہ کیا وہ وقت نہیں آیا امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پر تحمت لگائی اللہ اکبر جرو کے غلام اگر آج تیری بیوی کو کوئی غیر آنکھ لڑائے آج تیری بیوی غیروں سے ہنس ہنس کر بات کرے آج تیری بیوی پر تہمت لگے کہ کافروں مشرکوں یا ایک اغیار کے بستروں کے ساتھ اس نے بستر گرم کیے تیرے دل پر کیا بیتتی ہے تیری بیٹی کی خبر تجھے آئے تیری اولاد کی اور بیوی کی خبر آئے تیرے دل پر کیا بیتی ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اخلاق کی قسم جن کے گیسوں کی قسم جن کے چہرے کی قسم جن کے دن کی قسم جن کے رات کی قسم اور جن کے شہر کی قسم لا اقسم بحاد کر اللہ نے کھائی بس دعا کہہ کر کھائی وہ شمسی کہہ کر کھائی وہ لئی لدا یکشا کہہ کر کھائی آج یہ محبوب جو امام الانبیاء ہے آج ان کی بیوی پر تہمت لگ رہی ہے مولا مولا ہم کفر کے زمانے میں ایسے پیدا ہو گئے کہ ماں کی آبرو لٹ رہی ہے اندے کو قید کیا جا رہا ہے ملکوں کو فنا کیا جا رہا ہے مولا اس بد نصیب زمانے میں ہے آپ کے زمانے میں ہوتے آپ کے غم کو بانٹ لیتے مولا آپ کے غم کو بانٹ لیتے آپ کی تکلیف کو بانٹ لیتے آپ پر پڑنے والے پتھر ہم اپنے سینے پر لے لیتے آپ پر پڑنے والے تیر ہم اپنے جسم پر لے لیتے مولا آپ پر آنے والے الزامات ہم ہم پر لے لیتے ہماری بیوی پر لے لیتے ہماری آل اولاد پدا کا بھی یا رسول اللہ سب کچھ آپ پر قربان ہے کیا کرے اللہ ایسے زمانے میں ایسے ملک کے اندر کہ آج ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ایسے آقا مکے میں وہ زندگی مدینہ طیبہ میں وہ زندگی اب حدیث میں آتا ہے ہر پیر اور جمعرات کو جیسے اللہ کے دربار میں اعمال پیش ہوتے ہیں آخا کے دربار میں اعمال پیش ہوتے ہیں آخا جب دیکھیں گے یا اللہ جس امت کے لیے میں نے حسین کو قربان کیا جس امت کے لیے میں نے پیٹ پر دو دو پتھر باندھے جس امت کے لیے میری بیٹی کے گھر کے اندر فخر پاکا ہوتا تھا جس امت کے لیے میری بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں نبے دن چولہا نہیں جلا کرتا تھا اور کھجور کی بیجوں کو پیس کر اس کا آٹا بنا کر اسے پانی میں ڈال کر گھول کر پی لیا کرتے تھے اے میرے اللہ آج یہ امت میری سنتوں کا مذاق اڑا رہی ہے کیا ملتا ہے تجھے کیا کوئی اقبا بن ابھی مویت پیدا ہو گیا جو میرے محبوب کے چہرے پر تھوکے گا کوئی سلول پیدا ہو گیا جو میرے محبوب کی زوجہ پر سہمت لگائے گا داڑھی مڈو کیا ملتا ہے سوائے کافر خوش ہونے کے نہیں تم داڑھی مڈاؤ گے امریکہ تمہیں آواز دے گا کل فرقہ وارانہ فساد ہوگا یہ کہہ کر کافر مشرف میری طرح یہ چہرہ بنایا کرتا تھا چلو اسے معاف کر دو نا سب سے پہلے خدا تجھے مارے گا دنیا میں زلیل قبر میں آقا کا دیدار نہیں میدانے میں سر کے اندر نبی کی شفاعت نہیں حوض کوثر کا پانی نہیں دنیا میں بھی زلیل آخرت میں بھی زلیل کیا ہوتا ہے تجھے منڈا کیا ہوتا ہے میرے محبوب کی سنتوں کو چھوڑ کر سوائے ذلت سوائے تباہی سوائے بربادی کے اور کچھ نہیں ملتا ایک بات یاد رکھ لے میرے بھائی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو چاہے معاملہ ننانوے سال کا کافر اگر ایک مرتبہ کلی میں طیبہ پڑھے گا اللہ فرمائیں گے میری رحمت اتنی وسیع ہے کہ میں اس کو جنت دے دوں گا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت کیا کرتے تھے آپ کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے آپ کا کلیجہ چبایا گیا آپ کے آزا کا ہار بنا کر ہندا نے گلے میں ڈالا لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے آج اگر بہتی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نو کہنا پڑے گا آج ہندا کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہنا پڑے گا میرا اللہ حضرت حمزہ کے قاتل کو معاف کر دیا حضرت بحثی کو معاف کر دیا حضرت ہندا کو معاف کر دیا حضرت ابو سفیان کو معاف کر دیا اور وہ لوگ جو بدر کے میدان میں کبھی کافروں کے سب میں آئے تھے ان کو معافی دے دی عہد کے میدان میں آئے تھے ایمان قبول کرنا چاہا اللہ نے معافی دے دی جن کو جنہوں نے نبی کے راستے کے اندر انہوں نے وہ جھڑی ڈالی جنہوں نے پتھر پھینکے کہا لا تشریف آنے کو الصدقاء لیکن مسلمانوں داڑھی مڈانے والوں میرے نبی کی سنت کی توہین کرنے والوں اے میری ماں اور بہنوں میرے محبوب کے گھرانے کی پردے کی بے عزتی کرنے والوں یہ لکھ کر رکھ لو لکھ کر رکھ لو ان الذين يؤذون الله الله في الدنيا والاخره میرے اللہ نے کہا کہ جو میرے محبوب کے دل کو دکھائے گا ایزا پہنچائے گا نہ دنیا میں اچھا رہے گا نہ آخرت میں اچھا رہے گا تم بھی مانگو گے موت کی اللہ تمہیں موت نہیں دے گا میرے اللہ کی قسم اگر گلی کے کتے اور گلی کے سور کو زبان آ جائے گی اس داڑھی مڑے قمیض اور اس بے پردہ رنڈیوں کے کپڑے پہننے والی عورت کو دیکھ کر یہ کتا اور سور کہے گا اے اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے نبی کا نا پربان داڑھی مدا کتا نہیں بنایا اے اللہ سور کہے گا کہ شکر ہے کہ مجھے نبی کی باندیوں کے اندر بے پردہ عورت نے بنایا مجھے سبر بنا دیا مجھے کتا بنا دیا مسلمانوں اس لیے ماہ ربی الاول کا پیغام ہے اپنے ایمان کی تجدید کرو اپنے محبت کے رسول کی تجدید کرو اپنے عشق رسول کی تجدید کرو چھوڑ دو جو ہوا اسے چھوڑ دو ایک نئی کروٹ دو ایک نئی سمت آؤ میرے اللہ کی قسم یہ لکھ کر رکھ لو اگر بات سچی ہو میری حق میں دعائیں مقدرت کر دینا بات جھوٹی ہو میں زندہ ہو میرے منہ پر تھوک دینا اور اگر مر جاؤ میرے قبر پر پیشاب کرنا لکھ کر رکھ لو ان کی تباہی آ چکی ہے ان کی بربادی آ چکی ہے آج تم ورلڈ کپ کرکٹ کے پیچھے ہو ہر کوئی نوجوان کس کی وکٹ کتنی گڑی کس نے کتنا پیاس لیا کس نے کتنے رن بنائے ارے تمہیں انگریزی کتوں نے یہودی کتوں نے ہاتھ میں لکڑی کا بندہ دے دیا ایک لکڑی کا جھاڑ کا درخت کا ٹکڑا دے دے دیا ایک پلاسٹک کی گیند دے دی مسلمانوں اٹھو اٹھو اس وقت ہمارا وکٹ گرے گا جس وقت ہماری ماں اور بہنوں کی آبرو لوٹنے والا ہمارے قدموں پر گر کر رحم کی بھیک مانگے گا اچھا کی وہ بیماری جو ابو لہب کو آئی تھی وہ بیماری انشاءاللہ انشاءاللہ ایک ایک مسجد گرانے والے کے جسم پر دیکھیں گے انشاءاللہ ایک ایک ہماری ماں اور بہنوں کی آبرو لوٹنے والوں کے جسموں میں دیکھیں گے ان کی تباہی آ چکی ہے ان کی بربادی آ چکی ہے ہمارے رن تب بنیں گے جب ایک ایک ملک مصر کی طرح کرنل قدافی کے لیبیا کی طرح یمن کی طرح سوڈان کی طرح بحرین کی طرح یہ امریکہ کے شکنجے سے آزاد ہوں گے ہمیں ایک ایک وکٹ ملے گی انشاءاللہ وہ وقت آئے گا مسلمانوں وہ وقت آئے گا اٹھ جا اپنے بچے کو ماس اور واپس بنا دے اٹھ جا میرے بھائی اپنی عورت کو زنیرا کا درد دے دے بی آسیہ کا درد دے دے میں تجھ میں دیکھ رہا ہوں محمد بن قاسم کو میں تجھ میں دیکھ رہا ہوں محمود سد کے جوہر کو میں تجھ میں دیکھ رہا ہوں شیخ ہند کی ریشمی روح رومال کی تحریک کے جذبے جہاد کو اٹھ جا تو سویا ہوا شیر ہے اس لیے دنیا تجھے مردہ سمجھی ہوئی ہے تو خیر امت ہے تو امت بسط ہے تو کفر کے ایمان کے اندر قیصر و کسرا کی طرح تو زلزلہ کر دے آج زمانہ تیری اوپر نگاہ اٹھا اٹھا کر دیکھ رہا ہے تیرا ایک وضو کا ڈیٹا تیری سلاد الحاجت اور تیری نبی کی غلامی کا ایک حصہ پورے ملک کو تباہ کر سکتا ہے ان کے تیاروں کو ان کے آئٹم بام کو میرے آقا نے فرمایا حدیث کے اندر پیش گوئی کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سفید محل سفید کے معنی وائٹ اور محل کے معنی ہاؤس تو آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ سفید محل کے اندر اللہ کے کلام پاک کی آیتوں کی گونج ہے اٹھ جا آج وائٹ ہاؤس تجھے بلا رہا ہے کلام پاک کی تلاوت کے لیے اٹھ جا آج یہ گورے کتے اپنی عورتوں سے تنگ آ چکے ہیں اپنی تہذیب اپنے کلچر اپنی معاشرت سے تنگ آ چکے ہیں خود کشی بڑھ رہی ہے ٹرینوں کے اندر آ کر بڑھ رہے ہیں زہر پی کر بڑھ رہے ہیں کرنٹ کے جھٹکے لے کر بڑھ رہے ہیں آج انسانیت کب کپی کی حالت میں ہے تڑپ رہی ہے سسک رہی ہے اے مالب انسانیت اے کعبہ کے محافظ اے خیر امت اٹھ جا اٹھ جا پیاسی قوم کو پیاسی امت کو سیراب کر دے نبی رحمت کی دریا سے ہوتا دے دے ان کو دریائے رحمت کے اندر میں تجھ میں جوہر دیکھ رہا ہوں کمال دیکھ رہا ہوں اٹھ جا اور آج اگر تو توبہ کر لے گا آج اگر توبہ کر لے گا تحجد کے اندر معافی مانگ لے گا کل جو سورج نکلے گا اپنی کرنوں کے ساتھ یہ پیغام لائے گا نصر من اللہ و فتح قریب کل یہ پیغام لائے گا انا سرو رسو لنا کل یہ پیغام لائے گا انا فتح نال کا فتح مبینہ کل یہ پیغام لائے گا تناس یت یہ فی رفی اللہ ابا جا یہ جو ہمیں دہشت گرد کہتے تھے یہ جو ہمیں برا کہتے کہتے تھے تھے یہ جو ہمیں ٹاٹا پوٹا میں ڈالتے تھے یہ جو ہماری ماں اور بہنوں کی آبرو لوٹتے تھے میرے اللہ کی قسم ہماری نسل کیا دیکھے گی ہماری زندگیوں میں دیکھیں گے ہمارے قدموں کے اندر سر رکھ کر رحم کی بھی مانگیں گے رحم کی بھی مانگیں گے ضرورت اللہ سے رشتہ مضبوط کرنے کی ضرورت واشنگٹن کو تلاش دینے کی اب کا کو تلاش دینے کی گورے انگریزوں کی تہذیب و تمدن کو کہہ دے اے گوری چمڑیوں کی کتیوں رنڈیوں ہزار مرتبہ بن کر سور کر آؤ میرے محبوب کے پسینے کے خطرے کو تم نہیں رکھ سکتے ہم جان چکے ہیں محبوب کے پسینے کی قطرے کی قیمت ہم جان چکے ہیں محبوب کے زلفوں کی قیمت رات کا سناٹا رات کی سیاہی میرے محبوب کے زلفوں کی سیاہی سے بھی مانگتی ہے آسمان کا چاند میرے محبوب کے چہرے کی نور کی مانگتا ہے آسمان کے ستارے میرے محبوب کے پسینوں کے قطروں کی چڑک دمک کی بھی مانگتے ہیں سمندر کی روانی میرے محبوب کے چلن کی بھی مانگتی ہے زمین کا تخاوت پہاڑوں کا قائم ہونا میرے محبوب کے آرام کرنے کی بھی مانگتے ہیں اٹھ جا ایسا محبوب رکھ کر ایسا قیمتی نبی رکھ کر کیا ہو گیا میرے بھائی کیا ہو گیا کیا ہو گیا کس کی نظر تجھے لگ گئی کون تجھے اچک لیا کل تو اٹھے گا محمد بن قاسم بن کر اٹھے گا محمود نبی بن کر اٹھے گا کل جو اٹھے گا ٹیپو سلطان بن کر اٹھے گا میری اما آسیہ بن کر تو اٹھ جا فاطمہ بن کر تو اٹھ جا حضرت صفیہ بن کر اٹھ جا میرا چیلنج ہے میرا چیلنج ہے میرا چیلنج ہے یہ مکڑی کے جالے گر جائیں گے یہ ٹاڈا پوٹا ختم ہو جائے گا یہ جیل کی سلاخ ہے یہ جیل کی سلاخ ان کو جو ہے زنگ لگ جائے گا اور ہمارے مجاہد بھائی ہمارے غازی بھائی آئیں گے اور ہوائی جہاز کے اندر ایئر ہوسٹل یہ جو ہے ننگی نیم بڑھانا نہیں آئے گی ایک مولوی صاحب آئیں گے ہاتھ کے اندر قرآن ہوگا حدیث ہوگی اور کہیں گے کہ آپ کا تیارہ مکہ شریف کی طرف جا رہا ہے آپ کو عمرہ مقام مبارک ہو پیو زمزم اور پڑھو سبحان سب کرا لڑا ہاتا فضاؤں میں اب شراب تقسیم نہیں ہوگی اب زمزم تقسیم ہوگا عدالتوں کے اندر تمہارا پوٹا اور تمہارا یہ جو ہے ٹاٹا کا قانون نہیں ہوگا دو بول بھی ہوں گے ملا عمر ہوگا اسامہ ہوگا مدرسے کا فارغ قاسمی ہوگا ندوی ہوگا مظاہری ہوگا یہ لائر ہوں گے ان کے ہاتھ میں فقہ حنفی کی کتابیں ہوں گی عدل ہوگا انصاف ہوگا اور مظلوم کو اس کا حق ملے گا اور ظالم کے پنجے کو مروڑا جائے گا میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ میرے محبوب نے کہا ایک یہودی کتا ایک مسلمان کو دیکھ کر ایک چٹان کے پیچھے آ کر چھپ جائے گا اللہ تعالیٰ اس چٹان کو زبان دے گا ارے میرے بھائی امت محمدیہ کے غلام کہاں جا رہا ہے وہ کہے گا جا رہا ہوں ارے دیکھتا نہیں کہ تو یہاں میرے پیچھے یہودی کتا ہے وہ مسلمان گھر میں جائے گا مرغی جبا کرنے کی ٹماٹر کاٹنے کی چھری لا کر اس چٹان کے سامنے اس یہودی کتے کو کاٹ دے گا یہ میرے محبوب نے کہا یہ میرے محبوب نے کہا لائب کا اللہ ظہری ہر بھائی تم مدر ان ولا ابر اللہ تلا کچے پکے مکان میں جنگل میں بیرانے میں بیامان میں غاروں میں میرے محبوب کا دین داخل ہوگا اور اللہ نے اسے ذریعہ تجھے بنایا ہے میرا اللہ اگر چاہتا تو کن سے بغیر ستون کے آسمان بنایا نہیں بنایا جو اللہ نے کن سے آسمان بنایا کن سے زمین بنایا کن سے آدم کو بنایا کن سے جنت و جہنم کو بنایا میرا اللہ چاہتا یہ گندے نطفے سے پیدا ہونے والے یہ زلیل یہ بزدل یہ کافر مشرق یہود و نصارہ کو کن سے مسلمان بنا دیتا کسی کو سجدے میں لگا دیتا کسی کو تلاوت میں میرا اللہ قادر مطلق تھا لیکن میرا اللہ چاہتا ہے کہ اس الا کلیمت اللہ کے لیے تو اور میں ذریعہ اور سبب بنے میرا اللہ یہ جوہر مجھے دینا چاہتا ہے تجھے دینا چاہتا ہے یہ ترقی مجھے اور تجھے دینا چاہتا ہے وہ کن سے سب کچھ کر سکتا تھا اٹھ جا میرے بھائی جگ جا گنا کر کر کون سا تیرا پیٹ بھرے گا زنا کر کر کون سی تیری حمت پوری ہوگی کیا تو نہیں جانتا کہ قیامت کے دن زانی کے منہ پر شرم نہ ہوگی اور ایسا گندا مواد نکلے گا کہ سارے عالم برزخ والے عالم محشر والے ناک پر جو ہے اپنا ہاتھ رکھیں گے اور تجھے بد دعا دیں گے یہ زانی نہ دنیا میں کچھ کام آئیں گے میرے آقا نے فرمایا احبا دنیا میں جو جس سے محبت کرتا تھا وہ قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا اگر فلموں والوں سے محبت ہے اگر سیاسی کتوں سے محبت ہے اگر فرونوں سے محبت ہے اگر قانونوں سے محبت ہے قیامت کے دن تیرا اکثر اگر پیران پیر سے محبت ہے حضرت تھانوی سے محبت ہے حضرت الیاس سے محبت ہے حضرت غوث پاک سے محبت ہے اگر صدیق و فاروق سے محبت ہے اگر امی جان عائشہ سے محبت ہے اگر بی بی فاطمہ سے محبت ہے قیامت کے دن انشاءاللہ میرا اور تیرا حشر ان کے ساتھ ہوگا کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا کسی نے چہرے کی کھال ادیر کر کافر کو آج تک کچھ نہیں کر پایا جنت جہنم الگ الگ ہیں حق و باطل الگ الگ ہے میٹھا کڑوا الگ الگ ہے اسلام اور کبر الگ الگ ہے میرے اللہ نے کہا لا المؤمنون اولیاء من دون المؤمنین کہ مومن اور کافر ایک ہو نہیں سکتے تو ان کا پیشاب پی لے تو ان کے جوتوں کی خاک سرما بنا کر آنکھوں میں لگا لے وہ تیرے ہو نہیں سکتے تو ان کا ہو نہیں سکتا تو میرے محبوب کا غلام ہے میں تجھے گمراہ ہونے نہیں دوں گا تو کعبے کا پاسبان ہے تیرے قدم کو بھٹکنے نہیں دوں گا میں تیرے قدم پڑوں گا میں اپنے سر کی ٹوپی کو تیرے قدم میں رکھوں گا میں بھیک مانگوں گا کعبے کا واسطہ دے کر میں بھیک مانگوں گا نبی کے روزے کا واسطہ دے کر بہت ہو گیا بہت سلیل ہو گئے بہت برباد ہو گئے میرے بھائی لوٹ جا دیکھ کام آپ بتا رہا ہے دیکھ تبھی خبر مبارک کے اندر روزے کے اندر تڑپ رہے ہیں رو رہے ہیں بل بلا رہے ہیں کہ وہ نبی جب مسجد نبی کے اندر دیکھا کہ ایک قیدی کے ہاتھ زور سے باندھ دیے گئے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب کو دیکھا کہ تڑپ رہے ہیں فرمایا آخا پیٹ میں درد ہے بخار ہے کیا ماجرا ہے آخا نے فرمایا نہیں دیکھو بدر کے اس قیدی کے ہاتھ کو تیزی سے باندھ دیا گیا آخا قیدی کے ہاتھ وہ بھی کافر کے اور پہلی جنگ کے قیدی ہاتھ باندھ دیا گیا اگر آپ دیکھیں گے میری ماں اور بہنوں کے کپڑے جا رہے نوجوانوں کے جسم کے ٹکڑے کیے جا رہے پیشاب بھی ان کے چہروں پر کیا جا رہا ہے کافی ان کے چہرے پر جوتا پسند رہا ہے میرے محبوب کے دل کو کتنی تکلیف ہوگی اللہ کے لیے تکلیف نہ دو کون ہو گیا کافر کافی ہے اسرائیل کافی ہے یہودی کافی ہے امریکہ کے کتے کافی ہے ہاتھ جوڑ کر بھیک مانگتا ہوں مجھے چندے کی ضرورت نہیں مجھے روپے پیسہ کی ضرورت نہیں میرے محبوب کے دل کو تکلیف نہ پہنچاؤ تمہاری داڑھی مٹتی ہے تبھی کا دل سہم ہوتا ہے تم تباہ چھوڑتے ہو نبی کے دل کو زخم پہنچتا ہے آپ نے فرمایا فصلا نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور جب تم نماز چھوڑتے ہو ایسا ہوتا ہے کسی نے لوہے کو گرم کر کر آپ کے آنکھ کے اندر داخل کر دیا گیا نہیں کافر جو ستائے وہ بس ہے مشرق جو ستائے اسرائیل جو ستا رہا ہے یہودی جو ستا رہے ہیں بس ہے بس ہے مسلمانوں بس کرو اب اللہ کا عذاب کتنا دیکھو گے کتنی عزتوں کو اجڑتا ہوا دیکھو گے کتنے گھرانوں کو ویران ہوتا ہوا گے دیکھو گے آپ کے علاقے کے اندر کیا نہیں ہوا میں سوچ کر میرے جسم کے روک کھڑے ہو جاتے ہیں نو سال کی بات کرتے ہو تم میرے پاس ایک جو ہے میرے پڑوس کے محلے کے اندر رہنے والا سیمی کا کارکن جو سیمی جس پر پابندی لگی ایک نوجوان وہ اس کا نام قدیر یا سمیر بیگ ہے میرے پیچھے نماز پڑھا کرتا تھا کتنے گھرانوں کا سکون اجڑ گیا کتنی عورتوں کا سہاگ اجڑ گیا کیا کرو گے اب کیا کرو گے اب کتنے بچوں کے سروں سے باپ کے شفقت کا سایہ اجڑ گیا مر جاتا کچھ دن رو لیتی عورت دوسرا نکاح کر لیتی صبر کر لیتی مر جاتا بچے صبر کر لیتے لیکن جب کبھی گھنٹہ بچتا ہے وہ ماں اپنے بچے کو دم کرانے کے لیے میرے پاس آئی تھی کہنے لگی حضرت ہمارے گھر میں عورت بھی تھی پردے کے ساتھ تھی کہ عجیب عجیب باتیں عجیب عجیب چیزیں اس سے سرزر ہوتی ہیں جب کو بھی کوئی بل مارتا ہے کالنگ بل میری بچی دوڑتی ہوئی جاتی ہے میرے ابو آ گئے میرے ابو کتنے گھروں کے اندر ابو کی تلاش ہے کتنے گھروں کے اندر بھیا کی تلاش ہے کیا کر رہے ہو میرے بھائی کیا کر رہے ہو آ جاؤ خوراک کے دولت سے بارہ بال ہو جاؤ آ جاؤ پوچھو جن کے نو سال گھروں کے اندر کیسے بیتے ہوں گے تمہارے گھر کے اندر سویاں پکتی ہوگی تمہارے گھر کے اندر جشن کا ماحول لیکن جس کا بھائی جیل کے اندر سہوتیں کاٹ رہا ہے عید کا دن خوشیاں لے کر آتا ہے لیکن اس کے گھر کے اندر ماتم لے کر آتا ہے وہ کہتی ہے کہ جب عید کا دن آتا ہے امی جان امی جان ہر ابو اپنے بچوں کو نئے کپڑے پہناتا ہے چاکلیٹ دیتا ہے گھمانے لے جاتا ہے آخر ہمارے ابو کب آئیں گے ہمارے ابو کب آئیں گے میرے محبوب کو سن کر کتنی تکلیف ہوگی اور دل کو کتنی اذیت ہوگی جس امت کے لیے حسین کو قربان کر دیا جس امت کے لیے اپنے گھر کے سکون کو قربان کر دیا جس امت کے لیے فخر پاکے سہے جس امت کے لیے بیوی فاطمہ کے گھر کے اندر سو کی روٹی کا ایک ٹکڑا کئی دن کا گزارا ہوا کرتا تھا میرے بھائی آج جو حالت آئے ہیں ببا مصیبت مصیبتی بہ کسبت عیدی کو ہم نے نبی کا دامن چھوڑ دیا قرآن کا دامن چھوڑ دیا حدیث کا دامن چھوڑ دیا اللہ کے گھر کو بحران کر دیا اس لیے اللہ کا عذاب آ گیا نہ نہ نہ ہمیں جہادی ٹریننگ لشکر طیبہ میں جیسے محبت میں جا کر لینے کی ضرورت نہیں ہمارا جہاد یہ ہے ہم سجدہ کریں گے خدا کی قدرت کو منوائیں گے ہماری جو ہے ہم نے ابابیل کے ذریعے سے ابراہ کے لشکر کو تباہ برباد کیا ہمارے ماس اور معاوض جو ایڑیوں کے بل نہیں کھڑے ہو سکتے تھے ان بچوں نے وقت کے ابو جہل کو تباہ کیا برباد کیا ارے مما رویسا کس رمیشہ بلا کن اللہ رما ہمیں ایٹم بم کی ضرورت نہیں ہمارے پیروں کی خاک اٹھا کر ہم امریکہ کی طرف پھینکیں گے امریکہ کی آنکھیں چنیا جائیں گی تباہ ہو جائیں گی تو صاحب ایمان بن جا تو کعبے کا محافظ بن جا تو نبی کے دین کا سپاہی بن جا اٹھ اٹھ جا جا یہ فلم کے کتے تجھے کچھ نہیں دے پائیں گے یہ یہ چوری کرتے ہیں آبرو کے لٹیرے ہیں یہ شہبت کی آنکھ کو بڑھانے بڑکانے والے تجھے کیا دیں گے ان کے گھر کی بیٹیوں کی آبرو ان کی بیویوں کی عزت محبوس نہیں یہ ہمارا کچھ نہیں کر پائیں گے وہ محبوب ہمارے لیے دن رات رونے والے امی جان عائشہ نے رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ فرمایا آخا ایک حسب موڑ میں تھے جمالی موڑ میں تھے فرمایا آخا میرے لیے خاص دعا کرو امی جان عائشہ سے فرمایا ٹھیک ہے دعا کرتا ہوں اور دعا ہو گئی فرمایا امی جان عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ نے کیا آپ نے میرے لیے خاص دعا کی دیکھ عائشہ تجھ سے زیادہ میں اپنی امت سے محبت کرتا ہوں آج تیری درخواست پر میں نے تیرے لیے خاص جو دعا کی بن مانگے میں اپنی امت کے لیے روزانہ ستر مرتبہ دعا کرتا ہوں میرے آقا تیرے لیے روتے تھے تیرے لیے تڑپتے تھے تیرے لیے دعائیں کرتے تھے اور تیرے لیے اپنی آل اولاد کو قربان کر دیا اور اس آقا کی سنت کو پیشاب کی نالی میں بہاتا ہے آج سود لے کر اس آقا کے دل کو تکلیف پہنچا کر اپنی ماں کا بلاکار چھتیس مرتبہ کرتا ہے رشوت کھا کر جہنم کا لہو اور پیپ پیٹ کے اندر داخل کرتا ہے اللہ کے گھر کو ویران کر کر نبی کے دل کو تکلیف پہنچاتا ہے نہ بابا نہ ہم سرحد پار جانے کی جو ہے تیاری کرنے کی ہتھیاروں کی ٹریننگ کی نہیں ہمارا ہتھیار وضو ہے ہمارا ہتھیار قرآن ہے ہمارا ہتھیار کباس ہے ہمارا ہتھیار دعا ہے یہ ہاتھ اٹھیں گے اللہ امریکہ کو تباہ کر دے گا یہ ہاتھ اٹھیں گے اللہ تبارک تعالیٰ ہماری ماں اور بہنوں کی آبرو لوٹنے والوں کو غارت کر دے گا یہ ہاتھ اٹھیں گے اللہ ان ممالک کے حملہ کرنے والے غاصب جو امن کے نام پر ممالک پر حملہ کر رہے ہیں بمباری کر رہے ہیں لیکن ہاتھ اٹھانا نہیں آیا ہمیں مانگنا نہیں آیا میرے رب نے کہا میری عزت و جلالت کی قسم تم ریت کے ذرات کے برابر گناہ رکھو تم سمندر کے کپ کے برابر گناہ رکھو لیکن بہت سال کا عبادی انی بہندی خریف اجیب دعوت دائی زادان میرا اللہ سننے والا ہے آجا آجا میرے بھائی تو ایک قدم آتا ہے میرا اللہ دس قدم آتا ہے تو چل کر آتا ہے میرا اللہ دوڑ کر آتا ہے تو دوڑ کر آتا ہے میرا اللہ کی شان رہی بھی شان کریمی تجھے سینے سے لگا دیتی ہے وہ تیرا ہو جاتا ہے تو اس کا ہو جاتا ہے اٹھ جا تیرے اشارے پر کیا شمس تبریز نے جب ان کی نماز پدا ہونے والی تھی تو یہ بھی کہا تھا کہ مولا جہاد میں آنے کی وجہ سے تاخیر ہو گئی ہے اے اللہ میری زندگی میں کوئی نماز ادا نہیں ہوئی تھی اے اللہ آج جو ہے سورج کو روک لے شمس تیرے حکم سے زندہ ہے سورج تیرے حکم پر چلتا ہے یہ کہہ کر مسافر تھے دو رکعت انہوں نے قصر کی نماز اثر کی نماز کی نیت باندھی اور جب ایک سلام پھیرا تو دنیا نے دیکھا کہ تہرا ہوا سورج دوسرے سلام پر ڈوبنے لگا تھا تکبیر تحریمہ پر سیری تکبیر تحریمہ پر آسمان کا سورج رک گیا تھا تیرے اللہ اکبر کہنے پر زجلا پر مسلح ڈال کر گھوڑے رکھ کر تو نے گھوڑے دوڑائے تھے اپنی طاقت کو پہچان اپنی قوت کو پہچان مایوسی کا شکار نہ ہو مایوسی کا شکار نہ ہو دیکھ تیرے پاس الم ترا کئی پالا ربو کا اگر تیرے گھر کے اندر ٹی وی ہے اور تیرے گھر کے اندر انٹرنیٹ ہے تو سعودی چینل کے اندر مغرب کی نماز کا وقت ذرا دیکھ کہ امام صاحب مغرب اور خاص طور سے فجر کی نماز پڑھاتے ہیں چڑیا کی آواز آتی ہے ابابیل کی آواز آتی ہے یہ ابابیل شاید یہ کہتے ہوں گے کہ مسلمانوں تم سو گئے ہو ہم زندہ ہیں وقت کے ابراہ کا سر بڑوڑنے کے لیے وقت کے ابراہ کے لشکر کو تباہ تار کرنے کے لیے ایک مٹی کا کنکر ان کو تباہ کر دیا برباد کر دیا ارے امریکہ کے کتے تجھے ضرورت ہوگی ڈراؤنڈ تیارے کی ارے برطانیہ کی گوری منڈی کے مالک تجھے ضرورت ہوگی ہتھیار کی ہمیں نہیں ہمارا ایک مسلح ایک سجدہ رب کی طاقت کو منوا سکتا ہے اور تیرے مکڑی کے جالے کو گرا سکتا ہے اب سدھر جا اب تو توبہ کر لے اس لیے کہ میرا نوجوان اب جگ چکا ہے اب میرا نوجوان تیرے کرکٹ کے پیچھے نہیں اب میرا نوجوان ماں اور معاوض کو پیدا کر کر وقت کے ابو جہل کی وکٹ لے گا اب میرا نوجوان وکٹ کیپر نہیں یہ میرا نوجوان دین اسلام کا کیپر اور محافظ بنے گا اب تیرے گندے کھیل ختم ہو چکا ہے تیرا ڈرامہ ختم ہو چکا ہے اب تیری بربادی کے دن آ چکے ہیں تیری غارت گری کے دن آ چکے ہیں مسلمانوں ایک قدم بڑھاؤ اللہ دس قدم بڑھائے گا چل کر آؤ اللہ دوڑ کر آئے گا کیا تم نے نہیں سنا کہ ننانوے سال والا جب پجاری سنم سنم کہتا تھا ایک مرتبہ یا سمجھ کہہ دیا تو میرے اللہ نے کہا یا ابدی بتا تجھے کیا چاہیے میرے بندے ننانوے سال سنم کی پوجا کرنے والا بھول کر سمجھ کہہ دیا میرے اللہ کی رحمت متوجہ ہو گئی اے رب کائنات ہم پیدا ہوئے ہمارے کان میں اذان کہی گئی ہمارے کان میں اقامت کہی گئی ہمیں سلیمان اور سلطان نام رکھا گیا عیسا موسا نام رکھا گیا اے اللہ اے اللہ ہم وحشی جیسے درندے کا کام بھی نہیں کیا ہم نے ہندا جیسا گندا کام بھی نہیں کیا مولا تو وحشی کو معاف کرنے والے ہندا کو معاف کرنے والے مولا جہاد کی جرت پیدا کر دے مولا ایمان کی تازگی پیدا کر دے نبی کی محبت پیدا کر دے مولا مولا آج ہم وعدہ کرتے ہیں بول ان سلا تھی مماتی میل رب العالمی مولا آج سے ہمارا جینا ہمارا مرنا تیرے لیے ہوگا اے آسمان تو دیکھے گا کہ آج کے بعد ہم زمین کے پجاری نہیں دولت کے جورو کے غلام نہیں ہم دین کے لیے جئیں گے ہم دین کے لیے مریں گے ہمارے زبانوں میں گندے گانے نہیں کلام پاک کی تلاوت ہوگی نبی کی نعت ہوگی اللہ کی حمد ہوگی ہمارا جو ہے مقصد الا کلیمت اللہ ہوگا اٹھ جاؤ جگ جاؤ مسلمانوں پھر دیکھو ہم اپنی زندگیوں کے اندر پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر اور امریکہ کے وائٹ ہاؤس کے اندر اور دنیا کے چپے چپے کے اندر یہاں تک کہ کسی سرکاری آپ ہاسپٹل میں یا کسی بلڈنگ میں لفٹ کے اندر جائیں گے تو لفٹ میں چڑھنے کی دعا ہوگی لفٹ میں اترنے کی دعا ہوگی گندے سسٹر نہیں ملیں گے سب داڑھی والے باچرا ڈاکٹر ملیں گے قرآن کے احکامات ہوں گے عمر فاروق کی عدالت ہوگی عثمان سنورین کے حیا کا دور ہوگا فاروق کا عدل ہوگا ابو بکر کی صداقت ہوگی صرف صرف ایک چیز کی ضرورت ہے کہ آقا کے غلام بن جاؤ اپنے حیثیت کو پہچانو کہ تم اور میں خیر امت ہے خیر امت ہے اور خیر امت کے اندر ہم اس دنیا سے رخصت ہوں گے اللہ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اللہ ہمیں ایک نئی کروٹ لے کر ایک نیا سمت کے ساتھ نئی جہت کے ساتھ ایمان کی زندگی مجاہدانہ زندگی غازیوں کی زندگی اور محمد بن قاسم اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی اور اولیاء کی زندگی مومنانہ زندگی اللہ ہم گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ ہماری ماں اور بہنوں کی امت مسلمہ کی اصلاح فرمائے اور خاص طور سے دو رکعت نماز سلاک الحاجت پڑھ کر جو ہمارے بھائیوں کا فیصلہ آپ کے علاقے میں گودرا کی سرزمین کے اندر آنے والا ہے دعا کرو اے اللہ تو دلوں کا پھیرنے والا مولا اے اللہ تو قلوب کا پھیرنے والا ان بچوں کے رونے کی آہوں کی تو لاج رکھ لے ان باؤں کے تڑپنے کی تو لاج رکھ لے مولا ان کے دلوں کو پھیر کر ایسے فیصلے سات فرما کہ ماں کو اس کی لاٹھی مل جائے باپ کو اس کا سہارا مل جائے بیوی کو اس کا سہاگ مل جائے اولاد کو ان کے سر پر شفقت کا سایہ مل جائے ربنا مولا ہم تو مانتے ہیں ہم نے گناہ کیا ہم ہٹ درمی کرنے والے نہیں نا مولا ہم مانتے ہیں مولا نبی کے جوتوں کے سبقے میں مولا ان کے رہائی کے پیسے پر مانے ان کو آزادی نصیب فرما مولا یہ ظالم اور متاثر جو لوگ ہیں ان کے دلوں کو پھیر کر رحم اور کرم پیدا کر دے پورے عالم اسلام کے اندر اسلام کی ہوا چلا دے اسلام کے لیے جینے اور اسلام کے لیے مرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما آمین خردان الحمد للہ رب العالمین حضرات دو اعلان ہیں ایک اعلان یہ ہے ہم اپنے ساتھ سیڑھی لائے ہیں آپ یقین مانیں کہ ہم کاروبار کی نیت اس میں نہیں ہے اور ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں اور کوئی اس میں سمبند نہیں ہے ہم جو لائے ہیں ایک دکاندار ہے اس سے لے کر آئے ہیں اور اس وجہ سے لائے ہیں کہ تاکہ آپ کے گھروں کے اندر یہ آواز جو ہے پہنچے اور یہ ہمارا